آپ آه، سورة نحن سن رہے ہیں آپ نے دیکھا کس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نے پہلے توحید کے زبردست دلائل پیش کیے وہ جو جو اعتراضات کرتے تھے ان کے جواب دیے جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے تو ان کا آخری تیر تھا کہ پروردگار نے ہم کو شرک کرنے کی طاقت کیوں دی اس کا جواب دیا اس کے بعد پھر آخرت کا انکار کرتے تھے اس کا جواب دیا اس کے اوپر زبردست دلائل پیش کیے جس کو تھوڑی سی بھی عقل و دانش والا انسان مانے بغیر نہیں رہ سکتا پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کے اعتراضات تھے اس کے جواب دیئے اور اس بات کے اوپر ختم ہوئی بات کہ توحید کے دلائل تو دنیا میں ذرہ ذرہ میں پھیلے ہوئے ہیں ہر ذرہ دنیا کا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور ساتھ ہی یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے شرک کے لیے کوئی چیز گواہی نہیں دے رہی ہے کسی بات سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شرک ہونی چاہیے مگر پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں اب توحید کے بہت کچھ موٹے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جو بالکل موٹی عقل والے بھی سمجھیں گے یوں سمجھیں اس مضمون کو آپ ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے بڑی گہرائی کے ساتھ بیان کی گہرائی کے ساتھ بیان کی دیکھا کہ کچھ بالکل ہی جرے ہو رہے ہیں ان کو پلے نہیں پڑ رہا ہے پھر آپ نے بہت موٹی موٹی باتیں کہہ کر کے سنانا سمجھانا شروع کیا کہ وہ نہیں سمجھے تو اتنا تو سمجھو وہ موٹے موٹے توحید کے کیا دلائل ہیں دیکھیے وہ میرے اور آپ کے پلے بھی پڑیں گے ساڑھے چودہ سو سال بعد پیدا ہونے والے بالکل ہی موٹی عقل والے ہم لوگوں جیسے لوگوں کے دماغوں میں بھی وہ دلائل آ سکتے ہیں اللہ ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے واللہ فضلکم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فرمایا اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے البتہ اپنے حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دے دیتا ہے کسی کو آقا بناتا ہے کسی کو غلام بنا دیتا ہے کسی کو مالک بناتا ہے کسی کو نوکر بناتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اللہ تعالیٰ نے ایک کو تھوڑی زیادہ روٹیاں دی وہ مالک بن گیا آقا بن گیا اور دوسرا اس کا غلام بن گیا ایک کے پاس زیادہ ایک کے پاس کم لیکن ہے دونوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا اپنے باپ کا ایک کے پاس بھی نہیں ہے باپ کے پاس کہاں سے آیا وہ بھی اللہ نے دیا دادا کے پاس کہاں سے آیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا لیکن ایک نوکر ہے ایک ملازم ہے ایک اس کا مالک ہے ایک غلام ہے ایک آقا ہے واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم کو تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فمن الذين فضلوا على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء اب غور کرو کہ جس جو آقا بنا آقا کوئی پیدا پیدائشی طور پر وہ کوئی آقا بنا ہے پیدائشی طور پر وہ کوئی بڑا آدمی ہے اللہ نے اس کو چار دن کے لیے روزی عطا فرما دی ہے اور جو غلام ہے اس کے اندر بھی کسی چیز کی کمی نہیں عقل میں اس سے تیز ہوگا صحت میں اس سے اچھا ہوگا ہر چیز اس کی اس سے اچھی ہے لیکن چار دن کے لیے اس دنیا میں پروردگار نے اس کو روزی کا کم انتظام فرمایا اس کے لیے مخصوص انتظام ہے بس کہ وہ غلام بن کر کے رہے تو کیا جس کے پاس زیادہ روزی ہے جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اس غلام کو آدھی جائیداد دے دے کہ آدھی تیری آدھی میری اور ہم دونوں برابر ہیں آج کے بعد کیا ہو سکتا ہے ایسا کہیں سنا ہے ایسا سب جواب دیں گے بالکل ایسا نہیں اب یہ دونوں انسان ہیں دونوں کھاتے ہیں پیتے ہیں دونوں پیشاب اور پاخانہ کرتے ہیں دونوں اسی طرح بیمار ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں یہ ایک آدمی اور دونوں کے پاس ادھارے ٹکڑے اس کو بھی اللہ نے دیے اس کو بھی اللہ نے دیے یہ جس کو زیادہ دیے یہ دوسرے کو دے کر اس کو اپنے جائیداد میں برابر کا حصے دار اور پارٹنر بنانے کے لیے تیار نہیں تو تم اللہ کے برابر پتھروں کو کرتے ہو اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو کرتے ہو اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اس کے برابر کرتے ہو خوش تو عقل سے کام لو فم اللہ دین دلو رات تو نہیں ہیں وہ لوگ جن کو روزی میں فضیلت دی گئی رات دی اپنے روزی کو دے دینے والے لٹانے والے علامہ ملکت کئی ان غلاموں کو جن کے وہ دان جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ اس طور پر دے دیں فہم فی سوا کہ وہ دونوں کے دونوں برابر بن جائیں آپ کو یہ مثال سمجھنے میں ذرا دقت آئی وجہ غلامی کا دور نہیں آج تو صرف ایک آدمی مالک ہوتا ہے گھر کا اور وہ ایک ملازم رکھ لیتا ہے چلو ملازم ہی کا سمجھو حالانکہ غلام میں اور ملازم میں ہزاروں درجے کا فرق ہے ملازم تو اس سے تنخواہ لیتا ہے تنخواہ کا مالک ہوتا ہے غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی ہے اس کی سوئی اور دھاگا اپنی نہیں جو کچھ ہے وہ مالک کا ہے اگر وہ کماتا ہے وہ بھی اس کا اگر وہ کہیں سے لائے وہ اس کا اگر کوئی اس کو ہدیہ دے دے وہ بھی مالک کا اس کا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے لیکن کیا ملازم کو کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی ملازم آیا کچھ دن کے بعد اس نے کہا بھائی آدھی جائیداد تیری آدھی میری دونوں برابر کے پارٹنر ہیں کوئی کر سکتا ہے ایسا سوا اس طریقے پر کہ وہ دونوں برا برابر ہو جائیں نہیں ہو سکتے ہیں اف ابھی نیامت اللہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی کا وہ انکار کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنر بننے کے لیے تیار نہیں اور اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں اللہ کے شریک بناتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں اس کے کچھ اور بھی ہیں لکم من انفسکم ازواجا دینے والا اللہ ہے دونوں اس کے سامنے محتاج مجبور محض واللہ جعل لکم اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے انفسکم تمہاری ذات میں سے تمہاری جنس میں سے ازواجن جوڑیں جوڑے مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر وجعل لکم من ازواجکم اور بنایا اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے وحفدہ اور کھوتے اور نواسے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے تم کو روزی دی پاک چیزوں میں سے یہ سارے کام اللہ نے کیے سب اللہ نے دیے اولاد اللہ نے دی بیٹے اللہ نے پوتے اللہ نے اللہ نے بیٹیاں اللہ نے نواسے اللہ نے افا بالباطل یؤمنون تو کیا وہ جھوٹ پر ایمان لائیں گے وہ بھی نعمت اللہ هم یکفرون اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے من دون السماوات والارض شیئا ولا يستطيعون اور وہ عبادت کرتے ہیں کن کی دُونِ اللَّهِ اس کے باوجود اللہ کو چھوڑتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں لا یملی جو مالک نہیں جو اختیار نہیں رکھتے لہوم ان کے لیے رشتہ من السماوات روزی کا اختیار نہیں رکھتی من السماوات والارض نہ آسمان سے نہ زمین سے ان ہستیوں کو پوجتی ہیں ان ہستیوں کو پوجتے ہیں جو ان کے لیے آسمان سے بارش نہیں برسا سکتے زمین کو پھاڑ کر اس میں سے غلہ نہیں نکال سکتے کسی چیز کے مالک نہیں کسی چیز کا ان کو اختیار نہیں کوئی کہے نہیں تھوڑا بہت تو ان کو اختیار ہوگا ابھی آپ پڑھ چکے اگر اس کائنات میں کسی کو اختیار ہوتا تو اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا فرمایا گیا کہ آپ اعلان کیجئے لا عملی کل نفسی ولا والا میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور ان کا کیا اپنے لیے بھی نہیں تو کیا آپ اگر نہیں تو کوئی اور ہو سکتا ہے جب کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے تو ان چیزوں کی عبادت کرتے ولا یا اور ایسی چیزیں جو طاقت ہی نہیں رکھتی ہیں جن کے اندر کوئی شکتی نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتی نہ کسی کا بگاڑ سکتی نہ کسی کا کچھ بنا سکتے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں اس موقع پر عرب کے مشرق ایک مثال پیش کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے کس نے کہا یہ تو الزام ہے ہمارے اوپر اور بدتر الزام ہے آگے آ رہا ہے پورے زمر میں زلفا ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں مرتبے کے اعتبار سے تو ہم نے کہا ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور پھر اس کے لیے وہ مثال پیش کرتے تھے کیا مثال پیش کرتے تھے کہتے دیکھو ایک بادشاہ ہے اب آپ بادشاہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو بادشاہ کے پاس پہنچو گے آپ پہلے چھوٹے ملازم سے چھوٹا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ لاسٹ میں کوئی پہنچا بے سیکٹریٹ میں اور سیکٹری صاحب پہنچے پھر وزیر کے پاس اور وزیر پہنچا وزیر اعلیٰ کے پاس اور وزیر اعلیٰ پھر پہنچتا ہے صدر مملکت کے پاس اور یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ تو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں سیدھا جی بادشاہ کے پاس کوئی جا سکتا ہے ایسا کیسی عجیب قسم کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی کا جواب سنو فرمایا تم نے اللہ کی قدر نہیں کی تم نے اللہ کو ان پر قیاس کیا وزیروں کے اوپر اتنے لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کسی منشی کے پاس منشی جاتا ہے تھانے دار کے پاس اور وہ جاتا ہے ڈی ایس پی کے پاس پھر وہ ایس پی کے پاس پھر وہ آئی جی کے پاس یوں بات آگے بڑھتی ہے ارے تم نے خدا کو تھانے دار سمجھا ہوا ہے یہ مثالیں پیش کر رہے فلا تدریب اللہ مت پیش کرو اللہ کے لیے ایسی مثالیں کیوں ان اللہ لا اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تمہارے وڈیرے اور تمہارے یہ ڈی ایس پی اور تمہارے وزیر یہ کچھ نہیں جانتے بےچارے ان کو کیا معلوم ہم سے کون مانگ رہا ہے اللہ جانتا ہے اس سے پوری کائنات کے اندر جو بھی کوئی مانگتا ہے کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر کھڑے ہو کر اس سے مانگتی ہے اس کی صدا کو بھی سنتا ہے تو ان کے اوپر قیاس کر رہے ہو اللہ کو پھر یہ سمجھو مثال یہ مثال آج بھی بہت سارے بےمان پیش کرتے ہیں اور بہت سارے عقل کے تورے بھی پیش کرتے ہیں ہیں کیا کہتے ہیں جی یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں ارے اللہ کو اس پر قیاس کر رہے ہیں کہتے ہیں جی میری اس کے آگے اس کی اس کے آگے اس کی اس کے آگے یوں لائن لگتی ہے فلا تضربوا لله الامثال مت پیش کرو اللہ کے لیے ایسی مثالیں کیوں ان اللہ یعلم اس لیے کہ اللہ جانتا ہے لا تعلمون اور تم نہیں جانتے تمہیں کچھ معلوم نہیں کون مانگ رہا ہے کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے اور تم معلوم ہوا کہ ایک زمانے کے بعد پہنچے شاہ کے پاس تب تک کتنے مرے کتنے جیے کسی نے کہا کہ انصاف لینے کے لیے عمر خضر چاہیے اور خزانہ قارون بھی چاہیے جب اس فائل کے اوپر وہ لال پتی باندھی جاتی ہے لال پٹی سے آئے آئے وہ خطرے کی علامت پھر وہ ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک جانے کے لیے اس کو ٹانگیں چاہیے اس کو اللہ کے اوپر قیاس کر رہے ہو اللہ وہ جو اپنے بندوں کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے آہستہ بولو تب جانتا ہے زور سے بولو تب جانتا ہے نہ بولو دل دل کے اندر ہی خیال کرو تب بھی جانتا ہے اللہ اکبر اس اللہ کو قیاس کر رہے ہو ضرب اللہ مثلا عبدا اگر اللہ کی کوئی مثال ہی پیش کرنی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے تو آؤ ایک مثال سنو ضرب اللہ مثلا عبدا اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک غلام کی مملوکن غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے یہ دوبارہ تاکید کی نوکر نہیں سمجھنا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے لا یقدر والا آشائی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے کچھ بھی اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے بیچارے کا کچھ بھی ہو کوئی اس کو ہدیہ دے کہیں سے اس کو ملے سب کا سب وہ آقا کا یہی ضابطہ ہوتا ہے ایک تو وہ غلام ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور ایک دوسرا وہ آدمی ہے جس کو ہم نے روزی دی ہے اچھی روزی خوب پیسہ دیا دولت دیا دو آدمی ہیں ایک غلام ہے ایک روزی والا ہے بے شک غلام اس کا غلام نہیں ہے کسی اور کا ہے مگر ایک غلام اور ایک آزاد جس کو روٹی روزی کا مالک بنایا اور فہو ينفق منه سرا وجهرا وہ پیسے والا وہ دولت والا وہ روزی والا خرچ کرتا ہے اس میں سے سرن چپ کے بھی وجہرا اور اعلان کر کر کے بھی غلام کر سکتا ہے خرچ اگر اس کے پاس ایک کروڑ روپے ہوں اس کے باوجود بھی وہ مجبور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر ایک پیسہ بھی دے گا اس کو مالک کو حساب دینا ہے اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں وہ کہے جی بازار میں جا رہا تھا گرے ہوئے پیسے ملے وہ بھی مالک کے کوئی وہ جی، ایسے جا رہا تھا ایک آدمی کو ترس آیا اس نے سو روپیہ دیا مالک کہہ سکتا ہے کہاں رکھا سو روپیہ وہ تو میرا ہے تجھے جو بھی ملے گا وہ میرا ہے اور آقا یہ جو آزاد انسان ہے تو وہی منه سرا و رہا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے اعلان کر کے بھی اور چپ کے بھی هل يستوون او لوگوں کچھ عقل سے کام لو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب کیا ملے گا نہیں برابر ہو سکتے ہیں تو پھر جب یہ برابر نہیں ہو سکتے جن دونوں کو اللہ نے دیا چار دن کے لیے اس کو زیادہ مل گیا اور اس بیچارے کو غلام بنا دیا گیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر اللہ اور اس کی مخلوق برابر ہو سکتی ہے تم نے اللہ کو اس پر قیاس کیا کہ میری اس کے آگے تیری اس دے آگے اس کی اس کی اس سے آگے کیا کہہ رہے ہو اللہ کے لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں کچھ پتہ نہیں ان کو کیا کہنا کیا ہے بس ایسے ہی بک دیتے ہیں یوں ہی بات وضرب اللہ مثلا الرجلین اگر مثال ہی سے بات سمجھتے ہو تو ایک اور مثال سنو میں نے کہا نا بہت موٹی باتیں جو موٹی کھوپڑی کو بھی سمجھ میں آئے وَذَرَبَ اللَّهُ وہ اور اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کی اَحَدُهُمَا عَبْكَمْ ایک ان میں سے يقدر على شيء کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا کچھ کہہ نہیں سکتا بس خالی ہوں ہوں کرتا ہے اشارے کرتا ہے بولتا ہے ہی نہیں بشارہ ایک وہ ہے وہ ہےکلا مولا ہوں اور وہ اپنے آقا پر یا اپنے پیرنٹس پر کسی جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر بوجھ ہے کیوں بات کر نہیں سکتا وہ بےچارے ساتھ جاتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اگر کچھ کرنا ہوتا ہے ایک یہ ہے اینما لا بخیر جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتے ہیں وہاں سے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا اس لیے کہ دماغ بھی کام نہیں کرتا اور اوپر سے بات کر نہیں سکتا ہے تو جہاں کہیں بھیجتے ہیں وہ جا کر کے ہوں کرتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہنا چاہتا ہے اشارے کرتا ہے بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ نہیں سمجھتے ہیں ایک یہ غلام ہے ایک ایک یہ انسان ہے ایک دوسرا انسان وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ایک وہ انسان ہے جو طاقت کا مالک ہے اور پھر خود مختار ہے اور پھر وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ یامرو مروب العدل اور فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ کرتا ہے وہ ہوا اعلیٰ سے رات مستقیم اور وہ ہے بھی سیدھے راستے کے اوپر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل سبھی کیا برابر ہو سکتا ہے یہ ہوا یہ غلام اور وہ آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو تم اللہ کے برابر ان چیزوں کو ٹھہراتے ہو اس کی مخلوق کو اس کے ایک خالق اور دوسری مخلوق ایک عابد اور دوسرا معبود ایک ساجد اور دوسرا مسجود ان دونوں کو برابر کرتے ہو کچھ تو سوچو کچھ تو انصاف کرو نہیں سمجھے انسان وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ جانتا ہے یہ نہیں جانتے ان کو کیا معلوم ان کے پاؤں کے نیچے کیا ہے ان کو وہ نہیں معلوم بیچاروں کو ان کو تو اپنی کھائی ہوئی روٹی معلوم نہیں اور یہ بیچارے بے بس ہیں یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں ایک آدمی دوسرے کی ہمدردی بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے جان نشاور کرتا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں وہ مر رہا ہے جی رہا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے کون جیتا ہے تیری زلفوں کے سر ہونے تک پتہ نہیں کون مرے کون جیے کب وہاں تک پہنچے ان کو پتہ نہیں اور دوسری طرف اللہ ہے السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں ہیں والارض اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ ایک ایک راز سے واقف ہے پوری کائنات کے اندر ایک ایک ذرے کو جانتا ہے آسمانوں کی باتوں کو جانتا ہے زمین کی باتوں کو جانتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کیسے لائے گا وہ وما امر الساعه الا کلم البصر او هو اقرب اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا قلم البصر مگر آنکھ کے چمکنے کی برابر لمح کے معنی چمکنا پلک جھپکنے کے برابر اردو کا محاورہ آنکھ کے روشنی کے چمکنے کے برابر جتنی دیر میں آنکھ جھپکی اتنی دیر میں قیامت آ سکتی ہے اور یہ تو تمہارے یہاں بولنے کے اعتبار سے ہے کہ فلانا کام کتنا ہوا کا پلک جھپکنے سے پہلے ہوا او ہوا اقرب بلکہ قیامت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ قادر ہے اور تم مقدور ہو تو بے بس مخلوق کو اس کے برابر کرتے ہو کچھ تو انصاف سے کام لو وہ اعلیٰ کل ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ بھی نہیں جانتے کوئی کہیں نہیں بہت پڑھے لکھے ہیں بہت سمجھدار ہیں فرمایا حضرت سوچو کل جب پیدا ہوئے تھے دنیا میں آئے تھے تو ٹین ٹین ٹین کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے کچھ پتا نہیں تھا یہاں تک کہ جوان ہو گئے تب بھی کچھ معلوم نہیں تھا پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہوئے تھے آنکھیں دی تھی تو کچھ دیکھ کر کے معلومات حاصل کی کام دیے ہوئے تھے تو کچھ سن کر کے معلومات حاصل کی اور دل دیا ہوا تھا دماغ دیا ہوا تھا تو کچھ سمجھ کر کے باتیں حاصل کی اور اب کہنے لگے کہ ہم بن گئے جناب اللہ سبحان اللہ اور کل کیا تھے کا کل کچھ بھی نہیں تھے اور آئندہ کل کیا ہو جاؤ گے ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہو تھوڑا سا کسی کو ارزل عمر تک پہنچاتا ہے تو پھر علم کچھ نہیں جانتا بیچارہ جاننے کے بعد سب کچھ بھول گیا چار دن کے لیے یہ علم تم کو ملا اور تم اس پر اترا رہے ہو یہ علم ہے ہیں معبود بننے کے لیے معبود وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے ہر وقت میں جانتا ہے خود جانتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں واللہ آخراجا اللہ ہی ہے وہ اخرجکم جس نے نکالا تم کو من بطون امہاتکم تمہارے ماؤں کے شکموں سے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے کیسا نکالا لا تعلمون شیئا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے وجعل لكم السمع والابصار ول اور بنایا اس نے تمہارے لیے السمع سننے کی طاقت والابصار اور دیکھنے کی طاقت ول اور سمجھنے کی طاقت اور یہ کس لیے دی کہ تاکہ ان کے ذریعے سے علم حاصل کرو اب لگے علم حاصل کرنے کچھ پڑھ پڑھ کر کے کتابوں سے حاصل کیا کچھ سن سن کر کے استاذوں سے حاصل کیا دائیں بائیں سے حاصل کیا اور پھر اس سب میں جوڑ توڑ کیا اس کو سمجھا سمجھے اس کو دماغ میں محفوظ کیا اور بن گیا اللہ صاحب دیا کس لیے تھا یہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اس مالک کا شکر ادا کرو اور یہ سمجھو کہ ہم جاہل تھے اس نے علم کے یہ ذرائع دیے وہ مالک الملک ہے اس کو کانوں کی ضرورت نہیں اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں اس کو دماغ کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ خود جانتا ہے اللہ اکبر تمہاری طرح آنکھوں کا محتاج نہیں تمہاری طرح کانوں کا محتاج نہیں تمہاری طرح دماغ کا محتاج نہیں اس اللہ کے برابر اس مخلوق کو کرتے ہوں جو کچھ نہیں جانتے جو السماء وہ کتنا قادر مطلق ہے ایک ایک چیز کو جانتا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں تم کو دکھائی گئی اندرے دے رہی ہیں عموماً امثالکم یہ تمہاری جیسی جماعتیں ہیں ان کے اسی طریقے سے لا تعداد مخلوق ہے تمہیں صرف اپنا معلوم ہے اور سب کی روزی کا انتظام کرتا ہے سب کے پینے کا انتظام کرتا ہے یا علم مستقر رہا و مستودع رہا مستقل رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے ایک مخلوق پر غور کرنے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے پرندوں پر یرو الطائر کیا نہیں دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا انسانوں نے نہیں غور و فکر کیا الطائر پرندے پر پرندوں پر غور نہیں کیا مسخرات جو لٹکائے ہوئے ہیں فی جو السماء آسمان کی فضا میں کس نے ان کو پر دیے کس نے ان کو اڑنا سکھایا کس کالج سے پڑھ کر کے وہ آئے کون ان کو روکتا ہے اور پھر پر پھیلاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ان کو کس نے بتایا کہ پرس اکیڑیں گے تو گر جائیں گے نہیں ان کو کوئی روک سکتا ہے سوائے اللہ کے یہ ساری نیامتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی اللہ نے ان کو اڑنا سکھایا اور آیت کا ظاہر بتاتا ہے ایک ایک پرندے کو دیکھ رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے وہ گرنے سے اس کو بچانا ہے وہ مالک جو پرندوں کی پرواز کو دیکھ رہا ہے فضا میں کہاں کہاں کتنے اڑ رہے ہیں کس کو کہاں روک کر رکھنا ہے کسی کو حادثہ نہ پیش آ جائے وہ مالک پرندوں نے کس کو اپنے لیے وسیلہ بنایا تھا کہ وہ دوسرے کو کہتے دوسرا تیسرے کو کہتے تیسرا چوتھے کو کہتا اور پھر کہتے کہ مالک ہم کو روک کے رکھنا فضا کے اندر ما ينسقهن الا الله نہیں ان کو کوئی روکتا ہے سوائے اللہ کے ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں مگر ایسے لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ضدی قسم کے لوگ وہ تو مانیں گے ہی نہیں وہ دونوں نے تو طے کر رکھا ہے قسم کھا رکھی ہے ہم نے ماننا ہی نہیں زمین بدلے آسمان بدلے مگر ہم مانیں گے نہیں اور سنو اس کی نعمتیں یہ ساری نعمتیں وہ تم کو دیتا ہے اور تم اس کے در کو چھوڑ کر اور دروں کے اوپر جھکتے ہو جا کر واللہ جعل لہ من بیوتکم اور اللہ وہ ہے جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گاؤں میں سکنن گھروں میں سے کچھ گھروں کو سکنن سکون کا ذریعہ بنایا اشارہ ہے سارے گھر سکون کا ذریعہ نہیں ہیں بے شمار گھر بنتے ہیں بڑی بڑی کوٹھڑیاں بنتی ہیں لاکھوں اور کروڑوں کے اور آپ تو اربوں اور کھربوں کے بنتے ہیں مگر ان میں سکون نہیں نصیب ہوتا ہے وہ ہے اللہ جعل لکم اسی نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے کچھ گھروں کو سکنن سکون کا ذریعہ اور ٹھہرنے کا ذریعہ اطمینان کا ذریعہ ٹھہرنے کا معنی بھی اور سکون اور اطمینان کا معنی بھی وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا اور وہ ہے تمہارا مالک جس نے بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام چوپائیوں چوپایوں کی کھالوں میں سے گھر بنائے جس طرح آج خیمے بنتے ہیں جس طرح آج ٹینٹ لگتے ہیں تمبو لگتے ہیں عرب بھی لگاتے تھے اور عرب بہت مضبوط خیمہ جس کا بناتے تھے وہ کس کا چمڑے کا بڑے بڑے جانور ذبح ہوتے تھے ان کے چمڑے اتارتے تھے اور چمڑے کے بھی وہ الگ الگ پیس بنا لیتے تھے پھر ان کو بطور خاص دباغت دے کر کے مل مل کر کے اس کو بہت باریک بھی بناتے تھے نرم و نازک بھی بناتے تھے اور پھر اس کا خیمہ بناتے تھے یہ چمڑے کس نے دیے تم کو یہ گھر بنانے کا سلیقہ کس نے دیا تم کو جُلُودِ الْأَنْعَامِ اور بنایا تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں میں سے بیوتن کچھ گھر تص تم ہلکا سمجھتے ہو ان گھروں کو یوم زعنکم تمہارے کوچ کرنے کے دن تمہارے سفر کرنے کے دن ایک بڑا طبقہ تھا ان کا جو اسی طریقے سے زندگی گزارتا تھا صبح کہیں شام کہیں جہاں گھنی چھاؤں دیکھی وہیں ڈیرا لگا لیا وہ کیا کرتے تھے کہ ان گھروں کو کلوز کیا تو اٹھایا چل پڑے اور جہاں دل چاہا وہاں لگایا خیمہ وہیں ڈیرا لگ گیا وہیں گھر بن گیا یہ کس نے تم کو عطا کیا وہ یوم عقاط جن کو ہلکا سمجھتے ہو تم یوم غانی تمہارے سفر کے دن کوچ کے دن وہ یوم اقامتکم اور تمہارے ٹھہرنے کے دن یہ ساری نعمتیں کس کی وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور جانوروں کی اون میں سے وَأَوْبَارِهَا اور جانوروں کے جانوروں کے روم روئے میں سے اور جانوروں کے بالوں میں سے اس نے تمہارے لیے بنائے اساسا سامان وَمَتَاعًا فَرْنِچَر سامان وَمَتَاعًا اور وہ سامان بھی جو کام آتا ہے تمہارے لیے ایک مدت تک مطلب وہ مالک الملکی ہے جس نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے جن کی اونوں سے تم سویٹر بناتے ہو لوئیاں بناتے ہو چادریں بناتے ہو وہ اوباریہ اور کچھ وہ جانور ہیں جن کی اون نہیں بلکہ ان کا رواں ہے اور رواں کس کو کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کی روح پشم دوسرے انداز کی ہوتی ہے وہ بھی تمہارے لیے اللہ نے عطا فرمائی اللہ نے وہ جانور پیدا کیے جن کے اوپر روئے ہیں ان کے ذریعے سے بھی تم مختلف چیزیں بناتے ہو کمبل بناتے ہو اس کے ذریعے سے چادریں وہ اشعاریہ اور ان کے بالوں میں سے بکریوں کے بال ہوتے ہیں ان کی رسیاں بنتی بنائی جاتی ہیں اس کی چارپائیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کی وہ چھٹیں بنائی جاتی ہیں ان کا بھی تمہارے لیے پروردگار نے اساس اور متا بنایا یہ نعمتیں تم کو اطا فرمائی متا ایک وقت تک کام آنے والی چیز رک کے ذرا اساس اور متا سمجھ لیجئے اساس کہتے ہیں اس سامان کو جو آدمی گھر میں بھی استعمال کرے اور باہر میں استعمال کرے چادریں بنتی ہیں باہر بھی استعمال ہوتی ہیں گھر میں بھی استعمال ہوتی ہیں وہ متا اور متا وہ سامان جو آدمی گھر کے اندر استعمال کرے اب نمدہ بنا دیا گیا ہے تو نمدہ تو گھر کے اندر ہی استعمال ہوگا بچھنے کا فرش بنا دیا گیا فرش تو گھر کے اندر قالین تو گھر کے اندر استعمال ہوگی یہ کس نے تم کو عطا کیا اللہ نے عطا کیا تو جو مالک تم کو سفر کے لیے خیمہ دے رہا ہے جو مالک تم کو اوڑھنے کے لیے چادریں دے رہا ہے جو مالک تم کو بچھانے کے لیے قالینیں دے رہا ہے اور نمدے دے رہا ہے اس مالک کے در کو چھوڑ کر تم اوروں کو پکارتے ہو تو کیا جو مالک یہ چیزیں دے رہا تھا وہ وہ چیزیں نہیں دے سکا جو تم ان سے مانگتے ہو جا کر کے اللہ اکبر والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمة وعليكم لعلكم تسلمون اللہ اکبر کیا کیا نعمتیں اس مالک کی واللہ اور وہ اللہ ہی تو ہے جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لئے مما خلقا اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کی ہیں زلالا سائے اگر پروردگار تمہارے لیے سائے نہ پیدا کرتا یہ گرمی ہے ہیں جولائی کی گرمی اور باہر دیکھو ہر آدمی پریشان جانور پریشان کہ کہیں سایہ ملے اور اس کے نیچے کھڑے ہوں فرما بولو جن کو تم پکار رہے ہو جن کے آگے سجدہ کر رہے ہو ماتھا ٹیک رہے ہو کس کس نے یہ سائے کا انتظام کیا کون سایہ بنا سکتا ہے یہ تمہارے مالک نے تمہیں سایہ عطا فرمایا درخت پیدا فرمائے دوسری چیزیں پیدا فرمائی جن کے سائے بنتے ہیں وجعل لكم من الجبال اكنانا اور وہ ہے تمہارا مالک جس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنان چھپنے کی جگہ اللہ اکبر جنگل میں جاتے ہو پہاڑوں میں جاتے ہو پتھروں میں پہاڑوں میں جا کر کے چھپتے ہو اور یہ کسی کو مورچے کو کام دیتی ہیں کسی کو چھپنے کا کام دیتی ہیں کسی کو کسی کا کام دیتی ہیں یہ غاریں کس نے بنائی یہ کتنی موٹی چیزیں ہیں یہ بتاؤ کون سے بابا نے پیدا کی کون سی ماتا نے پیدا کی کون سے بدھ نے پیدا کی کون سے سنم نے پیدا کی لكم من الجبال کہنا اور اس نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر غاروں کو بے شمار لوگ غاروں کی طرف بھاگتے ہیں فلانا غار میں چھپا فلاں غار میں چھپا غار کس نے پیدا کی اس کی طرف کیوں نہیں دھیان جاتا وجعل لكم سرابيل تقيكم حركم تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم اور بنایا اس نے تمہارے لیے بنائے اس نے تمہارے لیے ایسے کرتے یہ لباس تم کو کس نے دیا یہ کپڑے تم کو کس نے دیے یہ جس چیزوں سے تیار ہوئے وہ چیزیں کس نے پیدا کی عقل و دانش کس نے دی یہ کرتا تم کو دیا تقیکم الحر بچاتا ہے تم کو گرمی سے وسرابیلا اور وہ کرتا بھی دیا تم کو وہ کرتے بھی دیے تقیقم باسکم جو بچاتے ہیں تم کو تمہاری لڑائی سے ان کے دو قسم کے کرتے تھے ایک تو وہ آج کل کی زبان میں بلٹ پروف جاکٹ اس زبان میں تلوار پروف قسم کے جاکٹ تھے لوہے کے کرتے بنائے جاتے تھے تاروں سے بن کر کے اس وہ اس کے بعد تلوار اثر نہیں کرتی تھی نیزہ اثر نہیں کرتا تھا اندر نہیں جاتا تھا وہ کس نے پیدا کیے لوہا کس نے پیدا کیا جس کے ذریعے سے تمہاری جاگتیں بنی اللہ نے پیدا کیے اور یہ کرتے جو تم پہنتے ہو جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں آپ کہیں گے ہم کو تو کرتے سردی سے بچاتے ہیں سردی سے بچانے والے کرتوں کا اوپر ذکر ہو گیا نا کا ذکر ہوا غبر کا ذکر ہو گیا اشعار کا ذکر ہو گیا پشم کا ذکر ہو گیا وہ تو گرمی سے بچانے والوں کا سردی سے بچانے والوں کا تذکرہ ہو گیا اب وہ کرتے رہ گئے تھے جو گرمی سے بچاتے ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کیے اور عرب بطور خاص کرتا کس لیے لگاتے تھے تاکہ دھوپ کی تپش سے بچ سکیں ان کے یہاں سردی کا مسئلہ بھی تھا مگر کم گرمی کا مسئلہ اہم تھا اور یہاں اوپر سردی سے بچنے کے لیے جو کرتے تھے ان کا تذکرہ ہو چکا یہ اتنی بڑی نعمتیں ہم نے کس لیے تم کو عطا کی غزالی کا یو عَلَيْكُمْ اسی طریقے سے وہ مالک پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تاکہ تم اس کی فرما برداری کرو اس مالک کو پہچانو اور اس کے آگے جھکو ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے یہ نعمت دی یہ نعمت دی یہ نعمت دی کس لیے دی تاکہ تم اس مالک کو پہچانو اور اس کے آگے جھکو فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے میں حد کر دی اور میں نے بھی بیان کر دیا کھول کھول کر کے اس کے باوجود اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے فَإِن تَتَوَلَّوْ فَإِن تَوَلَّوْ پس اگر اب بھی وہ منہ موڑے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو آپ کے ذمہ بس صاف صاف پہنچا دینا ہے اب بھی منہ موڑتے نہیں مانتے اتنا کھول کھول کر سمجھایا گیا میں نے کہا عرض کیا تھا کہ آپ موٹے عقل والوں کو سمجھانے کے لیے آپ کتنی موٹے بتائیں ہیں کرتے دیکھو اپنے اپنے گھر کا سامان دیکھو فرنیچر دیکھو یہ سائے دیکھو یہ غاریں دیکھو کس نے پیدا کی اتنی موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھتے یہ فضا کے اندر رکے ہوئے پرندے کس نے ان کو روکا اس کے باوجود بھی اگر وہ منہ موڑتے ہیں آپ کے ذمے پہنچا دینا آپ پہنچا چکے ہیں تو کیا وہ یہ بات سمجھتے نہیں پاگل ہیں میں نہ بالکل پاگل نہیں ہے پاگل کے ذمہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو پاگل ہو گیا اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے اب چاہے اس کی چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے چاہے وہ کیسی کیسی باتیں بکتا رہے رہتی اس کی عقل ہی نہیں ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے ایسی حالت میں مر جائے گا اس کو کوئی بات پرس نہیں اس سے نماز کی پوچھ نہیں اس سے زکات کی پوچھ نہیں اس سے روزے کی پوچھ نہیں وہ تو جو کچھ منہ سے نکالتا رہے بیچارے کو نکلتا رہے گا جو اس کو کنٹرول نہیں آپ رہے یہ کن لوگوں سے بات ہے یارفون نعمت اللہ جو پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو یارفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو ان سے پوچھو یہ کس نے دیا تم کو ایک ایک چیز کو گننا شروع کرو یہ کس نے دیا یہ کس نے دیا یہ کس نے دیا بے بس ہوں گے مجبور ہوں گے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ نے دیا تو جب پہچانتے ہیں تم میں ان کی پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان میں سے ہیں ہی انکار کرنے والے اگر انکار ہے کرنا ہے اور اکثر ان میں سے نہیں مانتے ہیں تو پھر اس منظر کو یاد کرو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے کیا جواب دوں گے آج تمہیں زبان ملی ہوئی ہے یہ سب کچھ بول رہے ہو وہ وقت کیوں نہیں یاد کرتے جب تن تنہا اس کی عدالت میں پیش ہوں گے حفاتن ہرا غرلا اور تمہارے خلاف تمام گواہ موجود ہوں گے کون گواہ ہوگا زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور امان نامے تمہارے خلاف موجود ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے پیمبر تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور وہ دعات گواہی دیں گے جن کو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے كُلِّ یوم شَهِيدًا یاد کرو جب ہم اٹھائیں گے یوما جس دن نہ بحثو ہم اٹھائیں گے من کل امت ہر ایک جماعت میں سے شہیدن ایک گواہی دینے والے کو کون اٹھیں گے ہر امت کا پیمبر اٹھے گا اور گواہی دے گا کہ میں نے ان کو اللہ کا دین پورا پورا پہنچایا اور امت انکار کرے گی تو پھر اس کے حق میں نبی کے حق میں یہ امت گواہی دے گی اور اس امت کا تذکیہ کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ثم لا يؤذن للذين كفروا پھر نہیں اجازت دی جائے گی کافروں کے لیے کس بات کی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں کوئی بہانہ پیش کر سکیں وہ واپس دنیا میں جائیں اور کہیں جی جب اب نیک بن کر آئیں گے لا یوزن نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کس بات کی اجازت وہ نہیں بتائے گی کسی کی چیز کی اجازت نہیں ولا ولہ اور نہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ توبہ کریں لفظی معنی رتبہ سے نکلا جس کے معنی ہے کسی سے توبہ کو طلب کرنا کسی کو موقع دینا کہ تو توبہ کر لے اور نہ ان سے توبہ کو طلب کیا جائے گا اور آسان ترجمہ کرتے ہیں یہ شاہد و قاتر کا ترجمہ ہے توبہ ان سے مطلوب نہیں ہوگی آسان ترجمہ اور ان ان سے کو عذر پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا ان کو یہ موقع ملے کہ اچھا کرو توبہ مان لو گے آئندہ نہیں کرو گے ہاں جی توبہ کر لی نہ یہ موقع بھی نہیں ملے گا ان کو اور نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُ الْعَذَابِ اب جب یہ قیامت کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگا اچھا جب آئے گی قیامت دیکھ لیں گے کیا دیکھو گے رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا العذاب عذاب کو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ جب دیکھ لیں گے پھر عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ہلکا نہیں ہوگا پھر ساری زندگی عذاب میں رہیں گے اور ولا ہوں اور نہ ان سے ایک مرتبہ عذاب فلا يخفف عنهم العذاب نہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا جو سلسلہ چلے گا وہ چلتا ہی رہے گا ولا هم ينظرون اور نہ ان کو کبھی مہلت ملے گی کہ چلو ایک دن کے لیے چھٹی دے دیتے ہیں جو ذرا گھروں میں چکر چکر مار کر آ جاؤ نہ رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اب جن کو دنیا میں پکارتے تھے جن کے نام پر چڑھاوے جن کے نام پر سجدے جن کے نام پر ہیں جن کو پہناوا پہناتے تھے کوئی چادریں چڑھاتا تھا کوئی کپڑے پہناتا تھا ان سب کو دیکھ لیا وہاں پر وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا کس کو دیکھیں گے شرکاہم ان کو دیکھیں گے جن کو اپنا شریک بنایا ہوا تھا یعنی جن کو اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے تھے ان کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا تو کہیں گے ہمارے رب ہاں اولائی شرکاہم یہ ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے شریک جن کو ہم تیرا شریک سمجھتے تھے الذين كنا ندعو جن کو ہم پکارا کرتے تھے من دونی کا تیرے سوا جن کو ہم تیرے علاوہ اور تیرے علاوہ نہیں میں نے عرض کیا تھا شاہ صاحب کا ترجمہ تیرے بھرے تیرے بھرے کے مطلب کہ بڑی طاقت تجھے ہی مانتے تھے مگر چھوٹا سمجھ کر کے تیرے ساتھ ساتھ ان کو بھی پکارتے تھے کہ یہ ہماری باتیں تیرے تک پہنچا دیں گے ان کے نام پر بھی سجدے ان کے نام پر بھی چڑھاوے کرتے تھے کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے یہ ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے شریف یہ ہیں یہ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ وہ قوم تھے جن کو پکارا جا رہا تھا یہ مضمون قرآن پاک کا ذرا غور سے سمجھنے کا ہے کبھی قرآن پاک اس طرح پیش کرتا ہے ان کو جو مذہب کے رہنما گمراہ کرتے تھے قوم کے رہنما جو گمراہ کرتے تھے وہ پتھر جن کے نام پر سجدے کیے جاتے تھے جن کے آگے جھکا جاتا تھا لیکن کبھی پیش کرتا ہے اسی موقع پر بزرگ ہستیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو عیسائی پوچھتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو جن کو یہودی پوچھتے تھے اور اللہ کے فرشتوں کو جن کو مکہ کے کافر مکہ کے مشرق پوجتے تھے ان بزرگ ہستیوں کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں حضرت یہ ہیں وہ بزرگ جن کو ہم پوجا کرتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی تیرے آگے یہ ہیں فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ یہاں بزرگ ہیں فالق تو وہ واپس لوٹا دیں گے ان کی طرف کو انکم لکاذبون بے شک تم چھوٹے ہو ہمیں پکار رہے تھے ہم نے کہا تھا ہمارے آگے سجدہ کرنا ہم نے کہا تھا ہمارے نام کا چڑھاوا دینا ہم نے کہا تھا ہمارے اوپر چادرے چڑھانا فال إِلَيْهِمُ ملک تو وہ واپس لوٹائیں گے ان کی طرف بات کو ان لَكَاذِبُونَ بے شک تم چھوٹے ہومینس اب کوئی نہیں بچا سوچا تھا ان کو کہیں گے یہ کہیں گے ہاں ہمارے تھے یہ کچھ چیلے چانٹے چلو آپ نے ہم کو معاف کر دیا ان کو بھی معاف کر دیجئے انہوں نے کہا نا بالکل نہیں یہ جھوٹے ہیں قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان سے جیسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میرا اور میری میری اور میری ماں کی تم پوجا کیا کرنا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا وہ کہیں گے پروردگار کا تیری ذات پاک ہے میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں وہ ہم پڑھ چکے پیچھے سورہ مائدہ کے آخر میں یہاں سب کی طرف سے جواب دیا گیا جتنی بزرگ ہستیاں ہیں جن کو لوگ پوچھتے تھے ان بزرگوں نے نہیں کہا تھا ہمیں پوچھنا وہ تو لوگوں کو توحید کی بات سکھا کر گئے تھے کہ اپنے مالک کے آگے سجدہ کرنا اس مالک کو یاد کرنا پھر تو انہوں نے دیکھا جب وہاں بھی مایوس ہو گئے وہ القمل اللہ اور وہ پیش کریں گے اور یہ سب ماضی کے سیگے ماضی کے کس لیے کہ یہ سب سمجھو ہونے والا نہیں سمجھو ہو چکا ہے ایسا ہو کر کے رہے گا ضرور ہوگا وال اور وہ پیش کریں گے اللہ اللہ کے سامنے یوم دن دن سلم سلا کو اے اللہ تیری ہماری لڑائی چل رہی تھی تو شرک نہ کرو ہم شرک کرتے رہے ان کو پوجا کرتے رہے ان کو پکارتے رہے اب سلا کرتے ہیں اب معاف کر دے اب معاف کر دے جواب ملے گا وہ سلا کا زمانہ چلا گیا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے کیا گھڑتے تھے میں عرض کر چکا کہ جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا وہ بھی گم لیکن ما کانو یفترون وہ باتیں گم ہو گئی ان سے کون سی باتیں اس سے اور کہانیاں گھڑا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہوگا اللہ کے ہاں پیش ہوگا اس نے کبھی اللہ کو نہیں مانا ہوگا نہ اس کا کلمہ پڑا ہوگا نہ اس کو یاد کیا ہوگا لیکن وہ کچھ بزرگ ہستیوں کو مانتا تھا پھر اس کے لئے فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے کا پھر وہ بزرگ کھڑے ہو جائیں گے اچھا یہ ہماری پوجا کرنے والا جہنم میں جائے ہم نہیں جائیں گے جنت میں تب تک اس کو جب تک کس کو ساتھ نہ لے جائیں یہ کہانیاں گھڑا کرتے تھے وہ ولہ وہ کہانیاں گم ہو گئی کوئی کہانی کام نہیں آئی الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن ام سبیر اللہ اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے زدناهم عذابا فوق العذاب اب ان کو کیا ملا فرمایا زدناهم ہم ان کو زیادہ دیں گے عذاب فوق العذاب عذاب کے اوپر یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بہت عرصے تک آدمی جہنم میں رہے گا تو پھر اس کو عادت ہو جائے گی آگ میں جلنے کی پھر اس کو کیا فرق پڑے گا فرمایا نہ وہاں تکلیف بڑھتے ہی رہے گی گھٹے گی نہیں اور کیسے بڑھتی رہے گی وہ پانچویں پارے میں ہم پڑھ چکے کہ بار بار کھال کو بدلا جائے گا تاکہ تازہ تازہ سزا کا مزہ چکے بیما کانو یفسدون اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے حالات کو بگاڑتے تھے وہ لوگوں کے عقیدے بگاڑتے تھے وَيَوْمَ نَبَاسُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا پھر اس اوپر والے مضمون کو دوبارہ واپس کون سا مضمون کہ جب انسانوں کو پیش کیا جائے گا اس کے ان کے مالک کے سامنے اور پھر ان کے خلاف دوائیاں پیش ہوں گی یوں عدالت کا نظام چلے گا وہ یوم نباس اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم اٹھائیں گے فی کل امت ہر ایک جماعت میں سے ہر ایک امت میں سے ہر ایک گروہ میں سے شہیدن گواہی دینے والا علیہم جو ان کے خلاف گواہی دے گا من انفسہم انہی میں سے ہوگا اور کون گواہی دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے خلاف جو جو نبی جس جس کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے وجینا بکا شہید نالا اولا اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف ان کے خلاف کا مطلب اکثر مفسرین نے کہا ان مکہ والوں کے خلاف اور بعض نے وہ بخاری شریف کی روایت بھی وہ کون سی کہ انبیاء کرام گواہی دیں گے امتوں کے خلاف تو امتیں کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ کہا انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں ہم نے کفر کیا ہی نہیں بالکل غلط بات ہے اس طرح کہاں انہوں نے دین پہنچایا ہمیں تو پروردگار فرمائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ بھی ہے وہ کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے وہ قرآن پڑھتی تھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے دین پہنچایا امت محمدیہ گواہی دے گی ان کے حق میں اور پھر پوچھا جائے گا امت محمدیہ سے کیا کوئی تمہارا گواہ ہے وہ پیش کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے سنا ہے یہ اور آپ کی حدیثیں پڑھی ہیں آپ پر نازل ہونے والی کتاب آپ فرمائیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے ان نبیوں نے یقیناً اللہ کا دین پہنچایا ہے وَنَزَّلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کتاب ہم نے آپ پر نازل کی جو جو اعتراض کرتے ہیں سب کا جواب اور کس طرح کھول کھول کر کے سمجھاتی ہے اور یہ آخرت کی باتیں کبھی محشر کی باتیں کبھی جنت اور دوزخ کی باتیں اور کبھی قبر اور کبھی موت کی باتیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ کتاب اور ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب تبی جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے نی کلئی ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز سے مراد یہ نہیں کہ حساب کو بیان کر رہی ہے جغرافیہ کو بیان کر رہی ہے کیمسٹری کو بیان کر رہی ہے تو آپ کہیں کیمسٹری کا فلانا مسئلہ حل نہیں ہوا یہاں پر ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جن کی دین میں ضرورت ہے جن کے لیے ایک آدمی کو ایمان والے کو ایمان میں ضرورت ہے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے وہوداً اور ہدایت دینے والی اور رحمتن اور مہربانی کرنے والی اور بشرا اور خوشخبری دینے والی للمسلمین فرما برداروں کو سب کو خوشخبری دیتی مگر جنہوں نے فرما برداری کی انہوں نے اس کی خوشخبری سے فائدہ اٹھایا چنانچہ جنت کی خوشخبری انہیں کو ملی یہاں پر یہ توحید کا زبردست مضمون مکمل ہوا اب یہاں سے آگے پروردگار ماننے والوں کو کچھ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میرے دین کا کام ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے اور ہر اس راستے سے بچنا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا بے دین نہ بن جائے اور تمہاری وجہ سے کوئی آدمی دین سے دور رہنے ہو جائے اور تم دین سے ہٹانے کا ذریعہ بن جاؤ ان کاموں سے بچنا کیا کیا کام ہیں دیکھتے جائیے ان اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل انصاف کرنے کا والاحسان اور احسان کرنے کا نیکی کرنے کا وہی طاعید القربہ اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا اور اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو کہا کہ نیکی کے کوئی کام نہیں جو ان سے باہر ہوں ان تین چیزوں کے اندر ساری دنیا کے عمر گئے جو جو حکم ہیں وہ سب اس میں آگے یہ کام کرو بالحد انصاف کرو اللہ کے ساتھ انصاف ہے کہ اس کو اس کے لیے توحید کو ثابت کرو اس کو اکیلا مانو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پیمبر تسلیم کرو والاحسان اور نیکی کرو اس طرح زندگی گزارو کہ ہر کام نیک کرو اور ایسے زندگی گزارو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو وعیتا عز القربا اور اللہ کے سارے حقوق ادا کرو تو بندوں کے بھی حقوق ادا کرو وہ انہا علفشاں اور پروردگار منع کرتا ہے تم کو فحشا سے ان گندے کاموں سے جن کو تمہارا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ گندے کام ہیں والمنکر کر اور پروردگار تم کو منع کرتا ہے ناجائز کاموں سے ولبخش اور پروردگار تم کو منع کرتا ہے ظلم اور زیادتی کرنے سے اور اگر غور کریں گے تو یہ اوپر والی چیزوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کو دینا انصاف ہے نہ دینا البخش ظلم اور زیادتی ہے احسان کرنا نیکی ہے اس کے مقابلے میں انمن کر برائی ہے بالعدل اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا اور عدل کے مقابلے میں کیا الفحشا بحیائی آپ لعلکم حکم اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ آیت آپ اکثر خطبے میں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے تمام خطبہ کو بھیجی کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نصیحت کے لیے تذکیر کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ خطیب اپنی بات کہہ نہیں پاتا ہے تو اگر یہ آیت اس نے آخر میں پڑھ لی تو گویا اس نے نصیحت کا حق ادا کر دیا جو چیزیں نصیحت کرنے کی تھی جن کاموں کو کرنے کا حکم دینا تھا جن سے منع کرنا تھا وہ ان چھ کاموں کے اندر آ گیا گویا اس نے نصیحت کا حق ادا کر دیا وہ بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بعض حضرات نے کہا کہ اب مخاطب بنی اسرائیل ہے ہو سکتا ہے لیکن پوری صورت کا انداز بتاتا ہے کہ نئی مسلمان مخاطب ہیں براہ راست وہ ہیں ثانوی درجے میں آپ بنی اسرائیل کو بھی لے لیں وہ بِعَهْدِ اللَّهِ اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اللہ کے ساتھ کب انسان نے وعدہ کیا سب سے پہلے ازل میں وعدہ کیا جب کہا کہ تو ہمارا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا تو ہمارا رب ہے اور اس کے بعد جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو تب وعدہ کرتا ہے کہ تیرے احکام کو پورا پورا عمل کروں گا اس کے اوپر اپنی زندگی میں لاگو کروں گا اور جب آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں تو گویا یہ بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تم جب تم وعدہ کرو ولا تن قسل ایمان تن قدل ایمان اور مت توڑو تم قسموں کو بعد توقید یا ان کو پکا کرنے کے بعد پکا کب کو ہوتا ہے قسمیں جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا جائے اس کے بعد تم اس کو مت توڑو قسم کو قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا یقیناً بنا چکے ہو تم اللہ کو اپنے خلاف کفیلن گواہ ذمہ دار بنا چکے ہو اللہ کو اور یہاں کفیل سے مراد ذمہ دار سے مراد گواہ بنا چکے ہوں قسم کھائی اللہ کی کہ یہ کام میں ضرور کروں گا اور پھر نہیں کیا تم نے اس کا مطلب کہ اللہ کو اپنے خلاف گواہ بنایا ہوا تھا اور پھر بھول گئے ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے ولا كالتي نقضت غزلها من بعد جو آدمی قسم کھائے وعدہ کرے اور پھر وعدے کو توڑ دے پروردگار اس کو یوں سمجھاتا اس کی نیکیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں اور گناہ کس طرح لازم ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو خود کس طرح برباد کر رہا ہے اس کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا مکہ المکرمہ کی ایک بڈھی کا واقعہ ایک بوڑھی ہے جس کا نام ہے حرقہ نہ لقب ہے اس کا حرقہ اور نام ہے اس کا ریتا سعد قریشیہ وہ کیا کرتی ہیں دن بھر سوت کاٹتی ہے اور کاٹتے کاٹتے اس کو مہارت بھی ہوگی بہت شاندار سود کاٹتی ہے صبح سے لے کر شام تک کاٹتی رہتی ہے اور شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ سارے سود کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے یہی حال اس انسان کا ہے جس نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کیا اس کا مطلب سارے گناہ معاف ہو گئے بندہ نیک ہو گیا مگر اس کے بعد پھر برائیوں میں مبتلا ہو گیا اس نے اپنے کاتے ہوئے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کیا اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی سارے گناہ برباد ساری نیکیاں برباد اور گناہ لازم اپنے کیے ہوئے کاموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کیا ولا تكونوا و اور نہ ہو جانا تم اس بڈھی کی طرح نہ کلتی نہ قطر جس نے توڑ دیا اپنے سوت کو من بعد قوت مضبوط کرنے کے بعد انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھاگا دھاگا کر کے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا بینکم آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ کیسے ایک آدمی کے ساتھ آپ نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اب بیچارہ وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ میرا ساتھی ہے اب اس نے اپنے آدمی گنے کہ میری پارٹی کے کتنے لوگ ہاں جی اتنے لوگ ہیں میرے ساتھ ہیں وہ مطمئن ہوا اور شام کو دوسرے نے پیسہ دیے تو اس کی طرف ہو گیا یہ اتنا بڑا فساد اب ان دونوں کی لڑائی لگ گئی آپس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور پتا چلا اس کا ہے یہ وہ شخص جو قسمیں توڑتا ہے وہ قسم کو گویا انسانوں کے درمیان فساد کا ذریعہ بناتا ہے تتخذون بناتے ہو تم ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ کیوں ایسا ہوتا ہے ان تکون امتن ہی اربا من امہ اس وجہ سے کہ ہو جاتی ہے ایک جماعت یا اربا وہی زیادہ بڑھنے والی من امت ان دوسری جماعت سے آج وعدہ کر کے ایک جماعت کے ساتھ رہیں ایک فرقے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا لیکن دیکھا کہ دوسرا زیادہ بڑھ گیا ہے روپیہ پیسہ دولت سب اس کے پاس ہے شام کو اس کا وعدہ توڑا اس کے ساتھ مل گئے اتنا بڑا فساد ان نما کم اللہ بھی ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تم کو آزما رہا ہے ولا یو بھائی ولا يبينن لكم يوم القيامه اور اللہ کھول کھول کر کے بیان کرے گا تمہارے ان رازوں کو قیامت کے دن کہ تم نے کس طرح وعدے توڑے کس طرح وعدہ خلافی کی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پھر تم نے کافروں جیسے کام کیے بیان کرے گا تمہارے سامنے ما کون تم فی تختلفون ان باتوں کو جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے و شاہ اللہ محمت واحدہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی جماعت بنا دیتا کیا مطلب کہ سب کے سب لوگ نیک ہو جاتے ہیں کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا مجبور کر دیتا سب کو فرشتہ بنا دیتا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا بالکل نہیں بلا کی یشاء و یهدی من یشاء لیکن اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کس کو ہدایت ملتی ہے وہ جگہ جگہ بتا چکے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے بولا اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ہم نہ کن ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے یہ قسم کیسے انسانوں کے درمیان فساد کا ذریعہ بنتی ہے اور وعدہ خلافی سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اب اس کو کھول کر کے سمجھایا جا رہا ہے ولا تتخذوا ايمانكم اور پھر فرمایا جا رہا ہے مت بناؤ تم ایمان اپنی قسموں کو اپنے وعدوں کو دخلا بہین آپس میں فساد دینے کا ذریعہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا نقصان ہوگا فتح فدہ بادہ ثبوتی تو پھسل جائے گا کوئی قدم بعد ثبوتی ہاں اس کے جمنے کے بعد یہ اس مضمون کی اس موقع کی جان ہے جو پروردگار فرمانا چاہتا ہے جب تم وعدہ خلافی کرو گے کیا ہوگا تم نے تو وعدہ خلافی کی تم بھول گئے قسم توڑی تم بھول گئے تمہیں تو احساس ہی نہیں ہوا ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ایک آدمی تحقیق کر رہا تھا اللہ کے دین پر آنا چاہتا تھا اور اس کے پاؤں جم رہے تھے نیکی کے اوپر دین کے اوپر بس بس کلمہ پڑھنا ہی چاہتا تھا لیکن جب اس نے تمہاری بد اخلاقی دیکھی اور تم کو وعدہ توڑتے ہوا دیکھا اس نے کہا فٹتے منہ ہر جگہ یہی حال ہے ادھر بھی ہیں خلافیاں کرتے تھے ادھر بھی دھوکہ دیتے تھے ادھر بھی قسمیں توڑتے تھے ادھر بھی سویرے شام کہتے تھے قسمیں کھاتے رہتے تھے توڑتے رہتے تھے ادھر بھی توڑتے رہتے ہیں دونوں برابر کوئی فائدہ نہیں مسلمان ہونے سے فتح قدم بعد ثبوتی تو پھسل جائے گا کوئی قدم اس کے جمنے کے بعد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان ہی قبول کر چکا تھا یا کوئی گناگار توبہ کر چکا تھا اور اس نے دیکھا کہ نیک آدمی جبے اور دستار اور قبے والا آدمی وہ قسمیں کھا رہا ہے اور توڑ رہا ہے وعدہ خلافی کر رہا ہے اس نے کہا رہنا یہ دو یار دفع کرو دیکھو کیا حال ہے ان لوگوں کا اچھا اس سے میں گنگار ہی حالانکہ اس کو اس سے کچھ نہیں ملا وہ جائے گا جہنم میں اور وہ قیامت کے دن کہے کہ میں ان کی وجہ سے گمراہ ہوا تو ہم آٹھویں بارے میں پڑھ چکے وہ کہے گا ان کو ڈبل سزا دو اللہ فرمائے گا تم کو بھی ڈبل ان کو بھی ڈبل پریشان مت ہو جاؤ تم کو اس لیے ڈبل کہ تم نے کیوں نہیں غور کیا ان کو دیکھتے رہے میری کتاب کو کیوں نہیں دیکھا میرے پیمبر کو کیوں نہیں دیکھا کیا انہوں نے بھی کوئی وعدہ خلافی کی تم ان کو دیکھتے پھسلتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے دونوں کو ڈبل لیکن اس شخص کو یہ زبردست سزا ہوگی کہ تُو نے ایک آدمی کو ایمان سے پھیرنے کا حالات بنائے ایمان سے پھیرنے کا تو سبب بنا ایک آدمی کو مرتد کرنے کا ایک آدمی نے توبہ کی تھی اس کے توبہ کو توڑنے کا تو ذریعہ بن گیا بَعْدَ قدم تو پھسل جائے گا کوئی قدم اس کے جمنے کے بعد وَتَذُوقُ تضو بِمَا ابھی عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُ و اور تم چکھو گے بدترین قسم کے عذاب کا مزہ بما صدت تم تمہارے روکنے کی وجہ سے لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اس آیت کی بہت تفسیریں کی گئیں لیکن اس تفسیر سے بہتر مجھے کوئی تفسیر نہیں نظر آئی یہ بھی تفسیر کی گئی لیکن اور بھی کی گئی ہیں و تزو کو اور دیکھ لو آپ بالکل الفاظ کے ساتھ ملتی ہوئی بات اور تم چکھو گے بدترین قسم کے عذاب کا مزہ بما صدق تم اس وجہ سے کہ تم نے روکا لوگوں کو سبیل اللہ اللہ کے راستے سے آج دنیا بھر کے اندر جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں یقینی طور پر ان کے اخلاق اور کردار سے ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ اللہ کے دین سے پھر رہے ہیں پھسل رہے ہیں کوئی آدمی تحقیق کرتا ہے بس دین قبول کیا ہی چاہتا ہے لیکن اس نے دیکھا مسلمانوں کے حالات کو استغفر اللہ وہ واپس پلٹ جاتا ہے ایک جج صاحب ہیں اللہ ان کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے ایمان قبول کرنا چاہا گھر والی کے ساتھ بات ہوئی اس نے بھی پڑھا سمجھا قرآن کریم پڑھا اور کتابیں پڑھی دل کھل گیا ایمان قبول کرنا چاہتے تھے پھر صرف ایک دکان کے اوپر برقع خریدنے کے لیے گئے دکاندار ایسے اخلاق سے پیش آیا ایسی بد اخلاقی سے بد کرداری سے کہ اس نے کچھ ایسے لین دین میں فراڈ دکھایا اسی وقت میں برقع وہیں چھوڑا اس نے کہا ٹھیک ہے یار میری وہ پچھلا راستہ ہی اچھا ہے پھر اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی یہ ان کے لیے بھی کافی نہیں مگر اس شخص کے لیے کہ یہ ایمان والا ہو کر کے دوسرے کو دین سے ہٹانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ تضو او کلمہ پڑھنے والوں نام کے مسلمانوں تم بدترین سزا کا مزہ چکھو گے اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اس کے بعد ہے بھلا تم عزاب العظیم اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا اس کا مطلب اوپر والی سزا دنیا میں دنیا میں ذلت و رسوائی سے دو چار ہوں گے اور آخرت کا سزا باقی ہے وہ ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب کتنا بڑا عذاب اللہ ہی بچائے اللہ بچائے اللہ احفظنا نامن ہو اللہ حفاظت فرمائے آج کس برائی میں امت مبتلا ہے صبح شام کی یہی باتیں ہیں بس کوئی کہتا ہے جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں سب کچھ دیکھ لیا لیکن میں نے دیکھا کہ مسلمان بھی انہی برے کاموں میں مبتلا جن میں میں اپنے دور جہالت میں مبتلا تھا اس کی یہ بات بھی اس کے لیے کافی نہیں لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ بدترین مثال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اور مت بیچو تم اللہ کے وعدوں کو ثمنا قليلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں کیوں انسان وعدے توڑتا ہے وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اچانک لالچ ہوگی دوسری جگہ سے پیسے زیادہ ملیں گے اس کے ساتھ بات ہوگی ایک آدمی کے ساتھ سودا ہو گیا یہ اتنے کا پلاٹ ہے پیسے ہو گئے طے ہو گئے اس نے کہا چل ٹھیک بات ہوگی کچھ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ چلا گیا دوسرا آیا اس نے کہا نہیں جی میں اس سے ایک لاکھ روپیہ زیادہ دوں گا بک گیا ایک لاکھ روپئے بھی اس کی ایمان کی قیمت نہیں رہی بک گیا وہ واپس آیا اس نے پیسے لے کر اس نے کہا کیا ہوا کہا تو میں نے دوسرے کو بیچ ڈالا ارے میرا تیرا سودا ہو چکا ہے سودے کے بعد کیا دوسرے کو بیچ سکتا زمین تو میری تھی تیری کہاں رہی تھی جب سودا ہو چکا ہے اب کیسے تو نے بیچا میں نے بیچ دیا اس میری مرضی الله ثمنا قليلا اور مت بیچو تم اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت میں ان نما اند اللہ خیر یہ الگ ہے ان اور ما ما موصولہ بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے اگر وعدے کو نہیں توڑو گے صبر کرو گے اس ایک لاکھ روپے کے اوپر نہیں بکو گے ما عند اللہ ہوا خیف جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم سالم اگر تم جانتے ہو اگر سمجھو تو اے مسلمانوں اے ایمان والوں جو اللہ کے ہاں اس پر ثواب ملے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے ما عندکم ینفد کیوں وہ بہتر ہے اس لیے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے کتنا ہوگا تمہارے پاس آخر ختم ہو جائے گا نمٹ جائے گا ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے ختم ہو جائے گا وما عند اللہ باق اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وہ تمام لوگ جن کے دائیں اور بائیں غیر ایمان والے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں کہ کہیں ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے وہ ایمان سے پھر تو نہیں رہے کتنوں کو دیکھا ہم نے لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ لوگوں کی بےمانی کی وجہ سے ان کو زبردست حالات کا سامنا کرنا پڑا ایسی ہم نے بچیاں دیکھی ہیں جنہوں نے کسی کے وعدے کے اوپر یقین کیا ایمان قبول کیا پھر نکاح ہوا اس کے بعد ان بےمانوں نے ان کو طلاق دے دی اور بدترین قسم کے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور یہ طلاق دینے والے مرتد ہو گئے مگر وہ مرتد نہیں اللہ نے ان کو ایمان پر استقامت دکھائی پہاڑ بن کر اسی طرح کھڑے ما عندكم ينفد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا وما عند اللہ باق اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ولا نجزين الذين صبروا اور ہم ضرور بے ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو الذين صبروا جو ڈٹ گئے آئے حالات لگا ان کو بھی کہ وعدہ توڑ دیں ایک طرف لاکھ روپیہ آ رہا ہے ایک طرف صرف وعدہ ہے اور وہ ڈٹ گیا نہیں نہیں لاکھ نہیں ایک کروڑ دے دو ایک کروڑ نہیں ایک خرچ دے دو آگے آ رہا ہے کہ کیسے ایمان والوں نے ڈٹ کر کے دکھایا ان کو جزا دیں گے ہم بھی احسن ان اچھے اچھے کاموں کی ماں کانو یا ملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اور اس میں تفضیل سے اچھے کاموں کا وہ دھوکہ نہیں یا تو اس میں تفضیل اس میں فائل کے معنی میں ہے اور یا یہ ہے کہ کام انہوں نے جو کیے تھے ان کا ہم بدل بہت اچھا دیں گے اور جو نیکی کرے گا اس کو ہم بدلہ دیں گے ایک نیکی قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اس سے بڑھ کر کے کیا نیکی ہو سکتی ہے اللہ پاک آپ کو اور ہم کو بھی اس میں شامل فرمائے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا جب کوئی جماعت کسی گھر میں بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہے اللہ کا گھر مسجد یتلون کتاب اللہ اور سارے مل کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں کوئی پڑھتا ہے کوئی غور کرتا ہے کوئی سمجھاتا ہے دوسرے سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ تنزل السکینہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے خاص سکینہ نازل ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے حفتہم الملائکہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں چادر میں ڈھانپ لیتی ہے تو نیکی یہ سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کی کسی کو توفیق ملے لیکن وہ بہمان ابلیس اگر اللہ کی کتاب پڑھتے اور اس پر غور کرتے اور یہاں محض تلاوت نہیں مراد ہے یتلون کتاب اللہ اس پر غور و فکر کرنا سمجھانا پڑھنا وہ مراد تھا تو جب وہ پڑھتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اچھا اس کا یہ مطلب ہے ٹیڑھے مطلب نکالتا ہے پھر دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے اچھا یہ مطلب ہے نہیں یار اس کا مطلب یہ نہیں کتاب اللہ کی فیضہ کرا تل قرآن اس لیے ادب سکھایا قرآن کریم کے پڑھنے کا کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو یعنی قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو فسٹ سائز تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ لے لو اللہ کی حفاظت لے لو کس سے بچنے کے لیے میں نے شیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے اور پہلے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس آیت کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور یہ قرآن ہی سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ بےچارے جاہل بد قسمت لیڈر جن بیچاروں کو کلمہ یاد نہیں مگر اپنے آپ کو جتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کبھی یہ بتانا ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں عظب باللہ میں شیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تقریر شروع کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کبھی شیطان کی باتیں ہونے والی ہیں <laughs> اعوذ باللہ ان کو پتہ ہی نہیں اعوذ باللہ کہاں پڑھنی ہے صرف اللہ کی کتاب کی تلاوت سے پہلے اور پھر ان دعاؤں کے موقع پر جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بس وہاں تو جب عدل سکھایا ہے قرآن پڑھنے والے جب تو قرآن پڑھے فستا تو اللہ کی پناہ لے لے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے کیوں بات آئی تھی نیکیوں کی اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اس پر غور کرنا یہ مسلم شریف کی روایت بھی یاد رکھیے ان لیس صلی سلطان کوئی کہے کہ شیطان تو کم وقت چھپا ہوا دشمن ہے اب میں قرآن پڑھوں گا وہ دماغ خراب کرنے لگ جائے گا عجیب عجیب باتیں دماغ میں ڈالے گا اور جب آپ یہاں بیٹھے تو آپ بھی اُز باللہ پڑھ لیا کریں اس لیے کہ کچھ کو پیچھے یاد دلاتا رہتا ہے کچھ کو موبائل ہلاتا رہتا ہے گھر سے بلاوا آ رہا ہے جلدی بھاگ جلدی بھاگ اب وہ بچارا ادھر بھی بیٹھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے میری طرف تو نظر نہیں پھر جلدی بھاگتا ہے پیچھے سے اس لیے آپ بھی بیٹھتے ہوئے وہ باللہ پڑھ لیا کریں کہ ہمیں کوئی پیچھے سے بلاوا نہ آ جائے کیوں شیطان بہکاتا ہے لیکن یہ تو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچیں گے کیسے فرمایا وہ اسی کو بہکاتا ہے جو اس کے پیچھے چلتا ہے ان نہ لہو سلطان نہیں ہے اس کے لیے کوئی طاقت الذین آمن ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لے آئے والا رب بھی اور ان لوگوں کے خلاف جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کس کا بگاڑتا ہے انما سلطان ہو اللہ یا نہ ہو بے شک اس کی طاقت ان لوگوں کے خلاف چلتی ہے یہ تولؤ نہ ہو جو سے دوستی لگاتے ہیں یہ ایسا بدبخت ہے دوستوں پر ہی اپنے ہتھیار آزماتا ہے دشمنوں پر اس کا حملہ ہی نہیں ہوتا ہے دشمنوں پر اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں یہ دوستوں کو ہی اپنا تختہ مشق بناتا ہے یہ تولو نہ ہو جو اس سے دوستی لگاتے ہیں وہ ہم بھی ہی اور جو اس کو شریک بناتے ہیں اللہ کا اس کو کیسے شریک بناتے ہیں اس کے کہنے پر شرک کرتے ہیں ان مشرقوں کے اوپر اس کا داؤ چلتا ہے اور جو اللہ کو مان لے اور اللہ کی پناہ لے لے اس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ تپتی ہوئی گرمی چاروں طرف چرچا ہو رہا ہے گرمی گرمی گرمی اتنے مرے اتنے بچے لیکن اس کے باوجود کوئی اس گرمی میں روزہ چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب ایمان والوں پر اس کا داؤ نہیں چل رہا ہے حالات ہوتے انسان کے لیے پھسلنے کے پھر بھی پروردگار اس کو جما دیتا ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے داؤ ناکام ہو جاتے ہیں وہ بَدَّلْنَا بدن نہ آیا تب مکان آیا اب کوئی کہے آدمی کہ شیطان کے تلاوت کے بارے میں کیسا دھوکہ دے دے گا اور یہاں اس کی مکاری کیسے کام آئے گی اس میں اعوذ باللہ پڑھنے کی کیسے کیوں ضرورت ہے فور اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے کیا ہوتا ہے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب ہم بدلے میں لاتے ہیں کسی آیت کو مکان آیت دوسری آیت کی جگہ مطلب ایک حکم ختم ہوتا ہے دوسرا حکم آتا ہے پہلے شراب کو حرام نہیں کیا گیا بعد میں حرام کر دیا گیا پہلے فرمایا کہ مرتے ہوئے وسیعت کرو کہ کس کو کتنا دینا ہے اس کے بعد میں فرمایا آپ ہم نے حصے بانٹ دیے آپ وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ حکم بدلتے ہیں اور یہ باتیں انسان قرآن میں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں کیا ڈالتا ہے وہ کہتا ہے ارے سبحان اللہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا بدلا کیوں جاتا اس کا مطلب یہ خود کرتے ہیں ایک مرتبہ گھڑا پھر بعد میں لگا کہ یار یہ غلطی ہو گئی پھر دوسرے دن دوسرا بنا کر لے آئے کہ یہ لو آپ ورنہ اللہ کو کئی غلطی لگتی ہے حالانکہ بدلنے کا یہ مطلب ہے ویزا بدلنا آئے اور جب ہم بدلے میں لاتے ہیں کسی آیت کو مکانا آئے کسی آیت کی جگہ اعلم بما ينزل اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے انما انت مفتر تو وہ کہتے ہیں بے شک تو ہے گھڑنے والا تو خود بناتا ہے اللہ کا کلام تھوڑا ہے اگر اللہ کا کلام ہوتا پہلے دن ہی کہا جاتا شراب حرام اس نے کیوں کہا پہلے دن حرام نہیں نماز کے ٹائم نہ پیو نفع بھی ہے نقصان بھی ہے آخر میں کہا حرام ہے حالانکہ عقل و دانش والا سمجھ سکتا تھا کہ اس قوم کو جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے ایک ہی دن نہیں کہا جا سکتا تھا ان کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر لایا گیا کہ یہ حرام ہے قالوا انما انت مفتر کہتے تو ہے گھڑنے والا لا اکثر بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے یہ ہے شیطان کا اغوا اور آج بھی بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں شیطان ان کو اغوا کر دیتا ہے بیچ میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی پناہ انہوں نے نہیں لی ہوتی ہے وہ اللہ کی جو پناہ لیتا ہے اور ڈر ڈر کے پڑھتا ہے کہ کہیں الٹی بات نہ مجھے سمجھ میں آئے چونکہ قرآن پڑھ کر کے ہدایت بھی ملتی ہے گمراہ بھی ہوتا ہے یو بھی کثیر بھی کثیر اس کے ذریعے بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں بہت ساروں کو ہدایت بھی ملتی ہے تو جو ڈرتا ہے اس کو کبھی گمراہی نہیں اس کو ہدایت بھی ملے گی قل نزلہ روح القدس آپ فرما دیجئے میں نے نہیں گھڑا نزلہ روح القدس اس کو نازل کیا ہے حضرت روح القدس نے جبرائیل علیہ السلام نے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور کیوں نازل کیا یو سب آمنوا دین امنو للمسلمین اور یہ جو بدلتا ہے کبھی پہلے آہستہ پھر آہستہ پھر دوسرا حکم پھر تیسرا یہ کس لیے آتا ہے اس لیے قرآن نازل ہوا لیو سب پیتا تاکہ جمع دے یہ کلام اللہ دینا آمان ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ ہدن اور تاکہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے وہ بشرا اور تاکہ خوشخبری کا ذریعہ بنے للمسلمین فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہدن اور بشرا اس کافی لیو سب پیتا وہ بھی مفول لہو کی مقام پر ہو یہ بھی مفول لہو اکثر جگہ بس ایک جگہ سمجھنے ہر جگہ یہی ہوتا ہے پہلے لام کے ساتھ مفول آتا ہے اس کے بعد تنوین کے ساتھ مفول لہو آتا ہے تو یہ جو ترتیب کے ساتھ کبھی ایک آیت کبھی دوسری آیت فرمایا اس لیے تاکہ ایمان والوں کو جمایا جائے اور سارا قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ جو مان جائیں ان کے پاؤں جم جائیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ فرمایا اتنا ہی کہاں ہوتا ہے کہ شیطان یہ کہے کہ نہیں جی یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں چونکہ ایک آیت پہلے ایک حکم آیا بعد میں دوسرا حکم آیا یہ تو اس سے بھی آگے ایک بات کہتے ہیں وہ کیا بات کہتے تھے مکہ کے مشرق کہتے تھے کہ مکہ میں ایک ایک رومی غلام رہتا ہے رومی غلام اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے اور وہ بیچارہ بیمار تھا پریشان حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے مثلاً وہ عیسائی تھا مکہ کے مشرقوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ غلام ہے عیسائی اس کو پرانی باتیں معلوم ہیں اس کو قوم عاد قوم سمود فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات یاد ہیں وہ ان کو بتا دیتا ہے تو یہ آگے ہم کو سناتے ہیں اصل میں یہ ہے چکر سارا سبحان اللہ اس غلام کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے کسی نے نستا کسی نے عائش کسی نے یعیش کسی نے جبر مختلف نام لکھے ہیں اس کے وَلَقَدْ نَعْلَمْ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ وہ کہتے ہیں انما بشر بے شک ان کو سکھا جاتا ہے یہ قرآن کوئی بشر لسان اعجمی فرمایا کچھ تو غور کرو جس آدمی کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن بنایا ہے اور اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اور حضور لا کر کے لوگوں کو سناتے ہیں وہ کون آدمی ہے اس کی زبان کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا وہ عجمی ہے اور عجمی عربی اس کو کہتے تھے جو عربی کے علاوہ ہو عجم کا رہنے والا کہیں کا ہو وہ دوسری زبان بولتا ہو لیکن اس کی زبان عجمی نہیں آجمی ہے کہ عربی بولنا کوشش کرتا ہے مگر بول ہی نہیں سکتا عربی بمشکل تمام ٹوٹی پھوٹی بس اپنی باتیں ہیں جیسے آج کے لوگ خلی بلی یاد کر لیتے ہیں اس طرح کی عربی بولتا ہے وہ آجمیون لسان الذي اس آدمی کی زبان الذين يلحدون ہی جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس بات کی اس کی زبان اعجمی اس کی زبان تو اعجمی ہے وهذا لسان عربي مبين اور یہ تو صاف صاف کلم کھلا عربی زبان ہے اس قرآن کا جو اتنا فصیح اور بلیغ ہے جس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس عربی زبان کی صاف صاف کتاب کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو عربی نہیں آتی اس نے یہ بنایا ہے یہ تو حیرت کی بات ہے ایک ایسا آدمی جو زبان جانتا ہی نہیں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں کچھ تو شرم کرو یہ ساری باتیں کون کہلوا رہا تھا شیطان اسی لیے کہا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو ان الذين لا لا يؤمنون بآيات الله الله يهديهم ولهم عذاب أليم ان لوگوں کے اوپر شیطان کا داؤ کیوں چل گیا کسی نے کہا کہ آپ نے گھڑا اور کسی نے کہا نہیں آپ ایک غلام سے سیکھ کے آتے ہیں اور وہی آ کر کے ہم کو سناتے ہیں ان پر شیطان کا داؤ کیوں کامیاب ہوا فرمایا اس لیے کہ جو نہیں مانتا ہے اور شیطان سے دوستی لگاتا ہے پھر شیطان کا اس پر پورا داؤ چلتا ہے ان اللہ اللہ بآيات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں لا يهديهم اللہ اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے ولهم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون تم میرے پیمبر کو کہتے ہو کہ انہوں نے گھڑا کون گھڑتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں گھڑنے والے کون لوگ ہوتے ہیں انما یفتر القذب بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ کو اللہ وہ لوگ لا یؤمنون بی آیات اللہ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ هُمُ کامل اور جو لوگ جھوٹے ہیں وہ جھوٹے یہ باتیں گھڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ یہ باتیں گھڑتے ہیں اور گھڑ گھڑ کر کے اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں لگاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی بات گھڑ سکتے ہیں اپنی طرف سے بات بنائیں اور پھر اللہ کے سامنے پیش اللہ کے اوپر لگائیں کیسے ہو سکتا ہے یہ من کفر باللہ من بعد ایمانی یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ایمان کے حالات بن گئے تھے انہوں نے قرآن سنا انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر کسی نے کہا انہوں نے خود گھڑا اور کسی نے کہا کہ غلام سے سیکھا حالانکہ ان کے لیے بالکل ایمان کے حالات بن گئے تھے تو یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہوئی کیا کہ وہ آدمی جس کے ایمان کے لیے حالات بنے یا کسی کو ایمان نصیب ہی تھا مومن تھا اور شیطان کے چکر میں آ کر کے کفر کر بیٹھا اگر اس نے کفر کر لیا ایمان چھوڑ دیا وہ مرتد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہے پارہم غضب من اللہ ایسے آدمی کے اوپر اللہ کا غضب ہے لیکن یہاں ایک اور بحث بھی چلی وہ کیا کہ اگر کسی آدمی کو مار مار کر کے لوگوں نے مجبور کیا کفر کرنے کے لیے ایک آدمی کے سر پر گن رکھ دی پڑھ کلمہ کفر ورنہ بھی تجھے گولی مار دوں گا گلا گھونٹ دیا کہ تیرا گلا دبا کر تجھے مار دوں گا پڑھ کلمہ کفر کر انکار خدا کا کر انکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کا کیا حکم ہے فرمایا وہ بھی سنتے چلو من کفر باللہ وہ آدمی جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا من بعد ایمان ہی اس کے ایمان لانے کے بعد آگے اصل میں بات جڑے گی وہاں آگے دیکھو فعلیہم غضب من اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایمان کے بعد مرتد ہو گئے یہ بدترین قسم کے نافرمان ہیں ان کے لیے بدترین عذاب سخت ترین عذاب گاڑا عذاب بہت بڑا عذاب لیکن بیچ میں سے ایک بندے کو الگ کیا گیا کس کو اللہ من نوکری مگر وہ آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا وکلبو مطمئن ایمان اس کے باوجود کہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے دل پکا ایمان پر ہے لیکن ظاہری طور پر بیچارہ بے بس ہو گیا مار مار کر کے اس کو بولا پڑھ کلمہ کفر کر کفر اللہ کے ساتھ اگر نہیں کرے گا تو نہیں چھوڑیں گے تجھے لیکن دل ایمان کے ساتھ پختہ ہے جمع ہوا ہے فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں ہے حرج کس پر ہے ولیکن من شرح بالکفر کفری مگر وہ آدمی جس نے سینے کو کھول دیا کفر کے ساتھ دل کھول کر کے کفر کیا اپنی مرضی سے کفر کیا اس کی یہ سزا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور جس کو مجبور کیا گیا اور اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس مجبوری میں کلمہ کفر کر لے لیکن مجبوری کس کو کہیں گے ایک آدمی کو کہا کلمہ کفر کر ورنہ تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے ایک آدمی کو کہا گیا اللہ کا انکار کر اس کے نبی کی شان میں گستاخی کر گالیاں دے اس کو ورنہ تیرے سے تیرا سارا مال چھین لوں گا تیرا سارا بینک بیلنس سب برباد ہو جائے گا یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے اگر کہے گا تو پکا مرتد ہو جائے گا پھر کس کو ہے جس آدمی کو یہ دھمکی دی گئی تجھے جان سے مار دوں گا یا جس آدمی کو یہ دھمکی دی گئی کہ جان سے نہیں ماروں گا تیری ایک ٹانگ کاٹ لوں گا تیرا ایک بازو کاٹ لوں گا اور یہ دیکھ رہا ہے کہ کہنے والا ایسا کر بھی سکتا ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ کر نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی کوئی اعتبار نہیں اور اس نے یہ دھمکی دی کہ تجھے ہمیشہ کے لیے پسے دیواری زندہ دھکیل دوں گا قید کر دوں گا اور اس کو معلوم ہے کہ ایسا کر بھی سکتا ہے یہ تین ہی باتیں بس ان باتوں کی وجہ سے اگر کسی نے ایسی دھمکی دی پھر اس نے کلمہ کفر کہا تو اس کے لیے اجازت ہے لیکن اگر یہ کلمہ کفر نہ کہے اور ڈٹا رہے پھر اور اللہ کے لیے ہیں اپنی جان قربان کر دیں اپنا بازو کٹوا دیں یا ہمیشہ کے لیے قید ہونا برداشت کر لیں تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ بہتر ہے پیچھے آیا تھا حرام کھانے کی اجازت نہیں مگر جب مرنے لگے بھوک سے تو حرام کھا سکتا ہے وہ کھانا ضروری تھا لیکن اگر کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو کلمہ کفر نہ کہنا اور جان دے دینا یہ بہتر ہے اور ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس اس کمبخت نے کہا کہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں ہماری تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے اس نے یہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن میں ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں وہ انی اشہد انی رسول اللہ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی رسول ہوں دونوں رسول ہیں کیا فرق پڑتا ہے ایک علاقے میں وہ رسول رہے ایک میں میں رہوں جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے میں ان کا جانشین بن جاؤں گا میں خلیفہ بن جاؤں گا انہوں نے کہا مجھے نہیں تیری بات سنائی دی آگے تو کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا تجھے ابھی سنائی دے گا پھر چیخ چیخ کر کہا کہا نا مجھے نہیں پتا تو کیا بک رہا ہے اس نے پھر کہا انہوں نے اور سخت لفظ کہے کہ تو بڑھ بڑبڑ کر رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں اس نے کہا ابھی پتا چلے گا اس کے بعد ان کا ایک بازو کاٹا کہا کچھ سنائی دیتا ہے کہا نہیں کہا تو گواہی دے دے کہ میں رسول ہوں کہا میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ہے دجال ہے جھوٹا ہے اس نے کہا ابھی پتا چلے گا دوسرا بازو کاٹ دیا کہا آپ بتا کہا آپ بھی گواہی دیتا ہوں تو کذاب ہے دجال ہے اس نے ایک ٹانگ کاٹ دی اس نے کہا بتا انہوں نے پھر وہی جواب دیا اس نے دوسری ٹانگ کاٹ دی تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلے گئے کلمہ کفر نہیں کہا اور میں نے شاید بتایا تھا عبداللہ بن حذیفہ اللہ کی بات پیچھے بھی ایک جگہ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ دو بادشاہوں بڑے بادشاہوں سے انہوں نے ملاقات کی اور دونوں کو دین کی دعوت دی پہلے تو ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس گئے اس کا واقعہ میں نے شاید سنایا اس درس میں کسی دن سنایا تھا ہے نہیں سنایا اچھا اصل میں جو آدمی بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہے یاد ہی نہیں رہتا بیچارے کو کہاں کیا بولا تھا عبداللہ بن حزیفہ اس کو پروردگار نے یہ خاص شرف عطا فرمایا صحابہ میں کہ وہی اکیلے شخص ہیں کہ جن کو دو بڑے بادشاہوں کو دعوت دینے کا موقع ملا اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں مختصر عرض کرتا ہوں سب سے پہلے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام بادشاہوں کو خطوط بھیجے جائیں تو کسرا کو بھی خط لکھا لیکن کسرا تو عرب کے پاس میں رہتا ہے ایران میں وہ جانتے تھے کتنا بڑا ظالم کتنا بڑا جابر وہ تو یوں ہی بندوق کو مارتا ہے تاکہ دیکھوں کہ وہ کس طرح مرتے ہیں تڑپ تڑپ کے اس کا تماشا دیکھنے کے لیے بندوق کو مارتا تھا وہ اپنے سامنے کتنے غلاموں کو مرواتا تھا کہ دیکھتا ہوں ان کی آنکھیں کیسے باہر آتی ہیں وہ دو غلاموں کو بند کر کے رکھتا تھا اور صرف اس لیے نہ پالتا تھا اور شیروں کو بند کر کے رکھا جاتا تھا کہ پھر شیروں کو نکالو اور غلاموں کو کہا جاتا تھا ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور شیروں کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے تھے آخر شیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے یہ اس منظر کو دیکھتا تھا بس وہ بادشاہ تھا کہ جب فوجی ٹرین کر کے پاس آؤٹ ہوتے تھے اپنی پریڈ سے تو اس وقت میں ان کا نشانہ آزمانے کے لیے کیا کرتا تھا کہتا تھا غلام کو سامنے کھڑا کر دو اور فوجی کو کہتا تھا اس کی آنکھ میں تیر مارو جس کا تیر لگ گیا اس کی آنکھ میں وہ کامیاب جس کا نہیں لگا وہ ناکام اور جس کا تیر لگا اور وہ غلام تڑپتے تڑپتے مر گیا اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا اس قدر کا ظالم انسان کوئی پرواہ نہیں اس کو کہ انسان پر کیا بیتتی ہے مظلوم پر کیا ہوتا ہے اس آدمی کو دین کی دعوت دینی ہے آسان کام میں کون دعوت دے گا عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہو گئے میں دعوت دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا لے جاؤ کس طرح کو یہ خط پہنچاؤ یہ بڑے بارڈر کے پاس پہنچے لوگوں نے روکا کہا کہ تمہارے بادشاہ کے لیے خط دینا ہے پیغام انہوں نے آگے کہا تو کہا گیا کہ لے لو اس سے خط تو لے آؤ کہا نہیں اس نے کہا میں سیدھا جا کر بادشاہ کو دوں گا بارہ ایک دو ملتے رہے ملتے رہے بہت درباری انہوں نے کہا نہیں یدن بھی ادن بالکل ہاتھ میں دوں گا مجھے یہی آڈر ہے اس نے کہا اچھا کوئی بڑا اہم خط ہے اس نے فوراً پارلیمنٹ سجائی تمام ارکان مملکت بلائے تمام وزیر شزیر بلا رہی ہے اس کے بعد کہاں وہ پردیسی کہاں اس کو بلاؤ بھائی کہاں ہے خط یہ داخل ہوئے دروازے میں اور دروازے کے پاس سے اس نے کہا اپنا سیکٹری بھیجا کہ دوڑ کے جو ان سے خط لے کر آؤ وہ دوڑ کے گیا سونے کی تخت لے کر کے کہ رکھئے اس میں خط میں لے کر کے جاتا ہوں کہ اللہ یدم بھی میں نے وعدہ کر رکھا اللہ کے حبیب سے اس کے ہاتھ میں دوں گا میں ہاتھ میں دوں گا ایسے نہیں نے کہا جی بات ہے بھائی اب تو پہنچ گئے یہاں کابینہ بیٹھی ہے ساری آپ کا خط سننے کے لیے اب انہوں نے کہا نہیں ہاتھ میں بات کس طرح نے کہا چاہ رہے تو انہوں نے خط دیا ہاتھ میں اور دروازے کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے کیا ذہیل لوگ تھے عالت اللہ اکبر انہیں کا حق تھا کہ وہ صحابہ بنے کوئی دوسری دنیا کی قوم وہ ذہانت رکھتی نہیں تھی اللہ نے کیا ان کو ہمت کیا کی کیا ذہانت دی تھی ہمت دیکھو کیا ہے آسان کام ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے ایسے بادشاہ کو خط دینا اب جو دروازے کے پاس کھڑے رہے کہ اس کے چہرے پر کیا گزرتی ہے دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے کی سروٹوں کو اس نے خط کھولا اور اس کا سیکٹری پڑھ کر سنانے لگا اور ترجمہ کرنے لگا اس میں جو لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ عظیم عظیم عظیم الفارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے سب سے بڑے لیڈر کی طرف کسرا کی طرف خط بس اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا انہوں نے دیکھا بادل چڑھ گئے انہوں نے واپس نکلے باہر باہر والے نے پوچھا ہوگا خط دے دیا ہاں دے دیا دے دے دیا دیا سب <laughs> دیتے باہر نکلے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے اور لگائی گھوڑے کو ایڑ اور ایک دو چار نو دو گیارہ ہو گئے اور اس کو بہت غصہ آیا اس نے کہا یہ کون آدمی ہے جو اپنا نام پہلے لکھتا اور میرا نام بعد میں اور ایسا بلید الذہن آدمی احمد قسم کا آدمی تھا اس نے خط پورا پڑھا بھی نہیں غصے سے بھر گیا تل ملا رہا ہے ساری کابینہ بیٹھی دیکھ رہی ہے اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے تل ملا گیا غصے میں کہتا اپنا نام پہلے اور بعد میں میرا اور پھر مجھے مخاطب کرتا ہے عبیدی میرا غلام اور مجھ سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے پھاڑ دیا خط کو اور کہا پکڑ کے لاؤ اس کو جس نے یہ خط لایا میرے سامنے اس کے ٹکڑے کرو اب کس کے ٹکڑے کرتے ہو تو واپس پہنچ چکے عرب میں تلاش کیا گیا کہیں نہیں پایا حضرت عبداللہ بن حذیفہ حذیف کو ایک موقع ملا ایران کے ظالم کو دعوت دینے کا دوسرا موقع ملا رومیوں کے ساتھ جنگ جاری تھی بہت بڑی تعداد گرفتار ہو گئی ایمان والوں کی مجھے جہاں تک یاد ہے سات سو لوگ گرفتار ہوئے یہ بھی گرفتار ہو گئے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس نے کہا جو ان میں سے ان کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے رشتے کے اعتبار سے اور جو ان میں زیادہ ذہین ہے اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو کچھ دین کی میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ گئے ان کے پاس اس کے پاس اور اس نے کہا کہ کیا ہے تمہارا دین انہوں نے جو ہمت کے ساتھ اس کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا ہل گیا وہ اس نے سوچا ہے تو بڑا زبردست آدمی ہے اور ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے اور لائق آدمی معلوم ہوتا ہے جو پرانے بادشاہ تھے ان کو لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کون کس مسلک کا ہے کس مذہب کا ہے ان کو اپنی بادشاہی چلانی تھی اس کی بہترین زندہ مثال ہماری ڈوگرا حکومت ہے اس کے حالات پڑھ کے دیکھ لو ان کو اپنی بادشاہی چلانی ان کو کچھ غرض نہیں کون کیا کرنا ہے اس نے دیکھا بڑا ذہین آدمی ہے اگر یہ قابو میں آ جائے تو بہت شاندار حکومت بھی چلے گی اور ایک بندہ بھی خریدا جائے گا اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں لیکن پہلے سوچ کر کے مجھے جواب دینا سوچ میں کیا کہہ رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرا دوں گا اور آدھی بادشاہی تجھے دے دوں اور جب میں مروں گا تو میرے بعد تو ہی میرا جانشین بنے گا اس لیے کہ میرا کوئی ڈھنگ کا جانشین نہیں ہے حکومت چلانی ہے اللہ اکبر عبداللہ بن حذیفہ سہمی کے الفاظ تاریخ نے آج تک محفوظ رکھے انہوں نے فرمایا کیا سوچا تو نے اتنا کمزور ہمیں سوچا مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بادشاہیاں ہیں اتنی ہوں اور اس کے ساتھ اتنی اور ہوں اور اتنی اور ہوں اور اتنی اور ہوں اور وہ سب مجھے دی جائیں اور تن تنہا اس کا مجھے بادشاہ بنایا جائے اور تیری بیٹیوں جیسی لاکھوں بیٹیاں اس کے باوجود میں اس کی طرف تھوک بھی نہیں سکتا ہوں میں ایمان کو چھوڑ دوں ان دنیا کی دولت کے پیچھے کیا کیا امید کیا رکھی ہے ہمارے سے تو ایمان والوں کو اتنا کمزور سمجھتا ہے اس نے کہا اچھا اس کا خمار اترے گا بھی اس نے کہا بھائی میرے سامنے تیل گرم کرو کڑھائی میں تیل کو پکایا گیا جب ابلنے لگا تیل بڑے بڑے وہ کڑھائیاں ہوتی ہیں نا کہا ایک ایک قیدی کو لاتے جاؤ اور اس کے سامنے ڈالو ان میں ایک ایک قیدی کو لایا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائیت کو قبول کر لے تنسر عیسائی بن جا وہ کہتا تھا مجھے یہ قبول نہیں ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا اس میں چھلانگ لگاتا ہے ایک ایک ڈوبتا اور شہید ہوتا جاتا ہے اس میں گرتے ہی اس کے پکوڑے بن جاتے ہیں اور عبداللہ بن حذیفہ سامی دیکھ رہے ہیں جب کچھ کو اسی طرح جلایا گیا اس کے بعد اس نے کہا اب اس کو ڈال دو بڑے غصے کے ساتھ وہ بہت زیرک آدمی تھا دیکھنا چاہتا ہے اس کے چہرے پر کیا گزرتی ہے ان کو جو پیش کیا گیا تو ان کو آ آگے آنکھوں میں لوگوں نے کہا یہ تو رو رہا ہے اس نے کہا کام بن گیا لاؤ اس کو واپس میرے پاس کہا روتا کیوں ہے میں نے پہلے نہیں بتایا تھا کہا اس لیے روتا ہوں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی جان دی اللہ نے ایک مرتبہ مر گیا چھٹی ہوگی دوبارہ تو نہیں نہ گا دل چاہتا تھا اگر ایک لاکھ جانیں ہوتی اور ہر ایک جان کو ایک ایک مرتبہ کڑھائی میں ڈالا جاتا اور پکتا رہتا اور قربانی دیتا رہتا پھر واپس آتا اس لیے رو رہا ہوں حیران ہو گیا کہ سوچ کے انسان ہے سمجھدار انسان تھا اس نے کہا یہ بندہ مارنے کے لائق نہیں اس نے کہا اچھا چل توبہ کر لے تجھے چھوڑ دوں گا کہا کس سے توبہ کس سے معافی معافی کی کون سی بات ہے کیا اپنا دین چھوڑے تجھ سے معافی مانگے کس بات کی توبہ اس نے کہا اچھا چل اتنا کر تو صرف میری پیشانی کو دے دے میں تجھے چھوڑنا ہی چاہتا ہوں میں تجھے چھوڑ دوں گا اس کے سلے میں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن میرے لیے نہیں جتنے مسلمان قیدی باقی ہیں اگر تو صرف ایک مرتبہ بوسا دینے سے تو سارے قیدیوں کو چھوڑ دے گا تو ان کے لیے میں بوسا دے دوں گا اس نے کہا چل انہیں کے لیے دے دے یہ گھبرا گیا کس سوچ کے انسان ہے یہ کیا عظیم الشان دماغ لے کر آئے ہیں کیا نظریہ ہے ان لوگوں کا اس نے کہا چلو سب کو چھوڑ دوں گا انہوں نے اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور سارے قیدی چھوٹ گئے یہ دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کو یہ سارے حالات بتائے گئے ان کے پہنچنے سے پہلے جب عبداللہ بن حضیفہ سہمی پہنچے حضرت عمر اٹھے اور فرمایا کہ حق ہے ہر ایک امتی پر کہ حضرت عبداللہ بن حضیفہ کی پیشانی کو بوسا دے وانا نہ اب بھی اور میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے عبداللہ بن حضیفہ سہمی میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی جان دے دے اور ایمان نہ دے ایمان دیتا نہیں ہے زبان سے کلمہ کفر بھی نہ پڑے تو یہ ہمت کی بات ہے پروردگار اس کی توفیق دے ظاہلی مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ ایمان کے بعد مرتد ہونے کے اوپر یہ سخت سزا کیوں ہے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانی کرنے والے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ الذین تبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی وہ سب اہم اور ان کے کانوں پر وہ ابسار اور ان کی نگاہوں یہ لوگ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں دیکھتے ہیں مگر نہیں سمجھتے وہ هم الغافلون اور یہی لوگ بے خبر ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں اور بات وہاں سے چل رہی ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو تمہاری وجہ سے کوئی مرتد ہو جائے گا لا جرامہ الاخرت عم اللہ خاسرون اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی طبقہ کا نقصان اٹھانے والا ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مصیبتیں سہتے رہے اور جو پریشانیاں برداشت کرتے رہے اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو اپنے گھر بار کو بیوی بچوں کو قربان کرتے رہے ان کے لیے کیا مقام ہے اللہ کے ہاں تم ان نروا کا جرو پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما تینوں اس کے بعد کہ ان کو مصیبتوں میں ڈالا گیا تھا تو جاهدوا پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وہ اور وہ ڈٹ گئے ان نروبہ کا ممبادیاں لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها قرآن پاک دنیا کے عذاب دنیا کی سزاؤں سے انسانوں کو نہیں ڈراتا ہے دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں سے نہیں ڈراتا ہے بلکہ آخرت کی پریشانیوں آخرت کی مصیبتوں سے ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے چنانچہ فوراً آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے آئے آئے کیسا منظر ہے آخرت کا کس کو کہتے ہیں محشر کس کو کہتے ہیں آخرت کس کو کہتے ہیں خبر کس کو کہتے ہیں موت یوم کلو کل نفس جس دن آئے گی ہارے گی جان تو جاضروہن جھگڑا کر رہی ہوگی اپنی جان کی طرف سے دفاع کرے گی اپنی جان کا اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ماں دیکھ رہی ہے بیٹی پاس میں کھڑی ہے وہ جا رہی ہے جہنم میں اس کو اس کی کچھ نہیں اپنی جان بچا رہی ہے کسی طرح میری بچے میری بچے وہ تو وفا کلو نفسین اور جب پورے اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر ایک جان کو ماں حمیلت جو اس نے عمل کیا وہ لا یظلمون اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا اس منظر کو یاد کرو انسانوں پھر اپنے لیے زندگی کا سفر طے کرو کن راہوں پر تم کو چلنا ہے دنیا کے یہ چار دن کے کانٹے اور آخرت کا آرام یا دنیا کی چار دن کا یہ آرام اور آخرت کی مصیبتیں كَانَتْ آمِنَةً اللہ تعالی کے لیے ایمان کے لیے جن انسان ڈٹ جاتے ہیں تو پروردگار اپنی نیامتوں سے نوازتا ہے اور جب انسان پھسلتے ہیں پھر دنیا میں بھی ان کے لیے مصیبتیں ان کا مقدر بنتی ہیں بے چینی بے سکونی بے اطمینانی ان کا مقدر بنتی ہے اس کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے وزرب اللہ مال اور اللہ پیش کرتا ہے ایک مثال قریتاً ایک بستی کی کانت آمینہ جو امن والی تھی مطمئنہ اطمینان والی تھی یاتی یہاں رزقوہا آتی تھی اس کی روزی اس بستی کے پاس رغا دان خوب جتنی ضرورت تھی اتنی زیادہ سیر ہو کر من کل مکان ہر جانب سے ہر جگہ سے پھر کیا ہوا یہ بستی کھا رہی تھی پی رہی تھی بڑے مزے میں تھی فَكَفَرَتْ بِعَنْهُمِ اللَّهِ تو انکار کر دیا اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا نہ شکری کی اللہ کی نعمت کی پھر آخرت کا عذاب تو بعد میں آئے گا تھوڑا سا چکھنے کے لیے دنیا کا عذاب فضا فا تو چکھایا اللہ نے اس بستی کو لباس الجوعی بھوک کا لباس بھوک اس طرح ان کے پیچھے لگ گئی جس طرح لباس سے جان نہیں چھوٹتی بھوک سے جان نہیں چھوٹتی کہ بھوک ہی بھوک بھوک ہی بھوک بھوک ہی بھوک ایک آیت پیچھے چھوٹ تو نہیں کی ترجمے میں من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن یہ چھوٹ گئی آیت مجھے اس لیے یاد آیا نا کہ جب ایک بستی ایسی ہے کہ جو مطمئن ہیں آرام سے ہے چاروں طرف سے روزی آ رہی ہے اس نے انکار کیا تو ان کو بھوک کا لباس پہنایا گیا بھوک ان کے پیچھے اس طرح لگ گئی جس طرح کے لباس والخوف اور ڈر کا لباس پہنایا گیا بما کانو یصنعون ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں پیچھے تو گزر چکا ہے نا وہ بھی ضد بھی ہے سب چیزیں تو ان کی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں لیکن وہ چھوٹی وہ آپ کا بھی ادھر دھیان نہیں گیا منا ملا سال من ذکر جو کوئی نیک عمل کرے گا صالحا نیکی کا عمل کرے گا ذکر یہ ہے آیت نمبر ستانوے من ذکر کرن کوئی مذکر ہو مرد ہو اور انسا یا کوئی عورت ہو وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلاً حَيَاتًا طَيِّبَةً طیبہ تو ہم اس کو زندگی دیتے ہیں حیاتن طیبہ پاک زندگی پاکیزہ زندگی اس کو دیتے ہیں اور پاک زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہت زیادہ مال و دولت دیتے ہیں الغنا غنا نفس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے ان کے دل کو غنی کر دیتے ہیں ان کو سکون اور چین عطا فرماتے ہیں ان کو کانٹوں پر وہ مزہ دیتے ہیں جو دوسروں کو مخمل پر نہیں آتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ تو پڑھ دیا لیکن پچھلا حصہ اتنا چھوٹ گیا اور ہم ضرور ضرور ان کو جزا دیتے ہیں ان کے عجر کا ان بہترین کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے یہ تو ملا سلا نیکی کرنے والوں کو کہ دنیا میں نیکی کا پہلا سلا حیات طیبہ ملی انسان کو حیات طیبہ سکون والی زندگی چین والی زندگی اللہ کی یاد میں مست رہنے والی زندگی اور دنیا کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانے والی زندگی اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے پھر اس کو دنیا میں کیا سزا پھر چکھایا اللہ نے اس کو لباس الجوع بھوک کا لباس اور ڈر کا لباس دماغ کانو ہوں ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے فلو ممر یہ کون سی بستی تھی جہاں یہ ایسے حالات پیش آئے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی متعین بستی نہیں ہے پہلی تفسیر یہ دنیا کی کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے صبح و شام آپ دیکھتے ہیں کتنے علاقے ہیں اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں بالکل چین سکون اطمینان لیکن جب یہ کھا کھا کے پھٹ جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ڈر اور خوف اور پریشانیاں ان کا ایسے پیچھے لگ جاتی ہیں جیسے کہ ان کا لباس پہنا دیا گیا ہے بعض نے کہا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بطور خاص اس سے اشارہ تھا مکہ کی بستی کی طرف کہ یہاں ساری ہر جانب سے رزق آ رہا تھا چین اور سکون سے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور سب سے بڑی نعمت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو نہیں مانا پھر اللہ نے ان کو ڈر اور خوف کا لباس پہنایا اور بھوک کا لباس سات سال تک قید سالین ان کے اوپر مسلط رہی اور اس کے علاوہ بنو کنانا سے جھگڑا اور دوسرے قبیلوں سے جھگڑا ہر وقت میں ڈر ہے پتہ نہیں اب حملہ کر دیں اب حملہ کر دیں اور پھر مسلمانوں سے جھگڑا اس کا ڈر اللہ نے خوف اور جوع کا لباس ان کو پہنایا اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ تفسیر فرمائی اس سے مراد مدینہ کی بستی فرمایا مدینہ کی بستی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے روزی دی ان کو بالکل اطمینان اور چین سے زندگی گزار رہے تھے فقا اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا شہید کر دیا اللہ نے ان کو جو اور بھوک کا لباس پہنا دیا بھوک کا اور خوف کا اور ڈر کا لباس اس تفسیر سے دوسرے حضرات نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس سے مخصوص بستی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی بستیوں کا یہی حال ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے لوگ کھا کھا کے پھٹ جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ و رَسُولٌ رسول یہ بات والا انداز بتاتا ہے کہ نہیں مکہ کی بستی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور یقیناً آئے ان کے پاس رسول ایک رسول منہم انہی میں سے ظاہر مکہ والے فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا فَأَخَذَهُمُ اقضا تو پکڑا ان کو عذاب نے وہم ظالمون اس حال میں کہ وہ ظالم تھے رَزَقَكُمُ مما حَلَالًا طَيِّبًا تو کھاؤ تم مما اس میں سے رضا اللہ جو اللہ نے تم کو روزی دی اس حال میں کہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے اور حلال اور طیب کے تفسیر تفسیر عزیزی کے حوالے سے عرض کی تھی حلال وہ چیز جس کو اللہ نے جس کے کھانے کو جائز قرار دیا اور طیب وہ چیز کہ جو ہے جائز مگر کسی دوسرے کا حق بھی اس کے ساتھ نہیں ہے سیب کھانے کی اللہ نے اجازت دی مگر کسی کے باغ میں سے توڑ کر کھا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے حلال نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا ان کن تم یا تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اب فرمایا حلال چیزیں کھاؤ یعنی اوپر وہ بستی کا تذکرہ تھا نا وہاں سے بات آئی کہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی تھی فرمایا نعمتیں جب اللہ دیتا ہے تو کھاؤ ان کو لیکن اس میں حلال چیزوں کو کھاؤ اس کا شکر ادا کرو یہ نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ بنے گی تو سوال پیدا ہوا حرام کیا کیا چیزیں ہیں فرمایا حرام تو بہت چیزیں ہیں بطور خاص چند چیزیں وہ سنوں جن کو تم پاک اور پوتر سمجھ کر کھاتے ہو انما حرم علیکم المیتہ بے شک اللہ نے حرام کر رکھا ہے تمہارے اوپر مردار کو دما اور بہتے ہوئے خون کو الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اور اس چیز کو لغیر اللہ بھی جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کر دیا گیا ہے اور ان چاروں کی تفسیر بار بار پیچھے گزر چکی ہے تین مرتبہ غیر باغن ولا عاد فان اللہ غفور الرحیم تو جو کوئی مجبور ہو جائے ان حرام چیزوں کو کھانے کے لیے اس حال میں کہ وہ اسلام سے بغاوت بھی نہ کر رہا ہو ولا عاد اور حد سے تجاوز بھی نہ کر رہا ہو کہ پیٹ بھر گیا مزید کھا رہا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب اور مت کہو وہ باتیں جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں اپنی طرف سے مکہ کے مشرق بھی بیان کرتے تھے کیا حاضہ حلال و حاضہ حرام یہ حلال ہے یہ حرام ہے کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے کہ اللہ نے کب حلال کی کب حرام کی اپنی مرضی سے کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے علی اللہ اللّہ تاکہ تم اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاؤ ان يفترون علی اللہ الكذب بے شک وہ لوگ جو جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر جو بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر الکذب جھوٹا لا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے لیکن مکہ کے مشرق جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام بنا رہے ہیں یہ تو مسے مار رہے ہیں قرآن کہتا ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کامیاب معلوم ان کی تجارت کامیاب ان کی دکانداری کامیاب ان کی ملازمت کامیاب بتا قلیل یہ تھوڑا سا زندگی گزارنے کا سامان ہے چار دن کی کھیل چار دن کی روشنی پھر اندھیری رات وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے اور جو چار دن مزے مارے اور اس کے بعد دردناک عذاب اس کو کامیاب کہتے یہ تو سب سے بڑا ناکام ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا یہاں سے ایک اور بات آئی وہ کیا کہ یہودی جو اہل کتاب ہیں وہ بھی کچھ چیزوں کو کہتے حرام ہیں اور کچھ چیزوں کو کہتے حلال ہیں حالانکہ مسلمان ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے کہا اس کا بھی سنو اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے تھے حرمنا ہم نے حرام کی تھی کچھ وہ چیزیں کا جو ہم بیان کر چکے آپ کے اوپر سورہ آراف میں اس سے پہلے من قبل اس سے پہلے وہ کیا کیا چیزیں تھیں آٹھویں پارے میں گزر چکا سورہ آراف میں انعام میں نہیں سورہ انعام میں جی میں ہاں سورہ انعام میں وہ گزر چکی چیزیں کیا کیا حرام کی تھی ان کے اوپر وہاں گزر چکا کہ کچھ چربی ان کے اوپر حرام کی تھی اور ایک ناخن والے ایک پھر والے جانور ان کے اوپر حرام کیے تھے اور وہ کیوں کیے تھے وہ ان کے گناہوں کی ان کو سزا دی گئی تھی کہ تمہیں اس نعمت سے محروم کیا جاتا ہے وما ماں نہ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا وَلَكِنْ کہ ان يَظْلِمُونَ ہوں بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے ثم ان ربك للذین عملوا السوء پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے السوء برے کام کیے بھی جہالت نادانی میں بے وقوفی میں حماقت میں یہ مانا جہالت کا ثم تابو پھر انہوں نے توبہ کر لی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحو اور اپنا حال درست کر لیا ان ربک من ممبادیاں لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور ضرور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے سورت خاتمے کو آ لگی ہے آخر میں گویا یہ ترغیب دی گئی کہ جتنے گناہ بھی کسی نے کیے ہوں چاہے وہ پہاڑوں سے زیادہ اور سمندر کی چھاگوں سے زیادہ ہوں اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اپنا حال درست کر لیں گے پروردگار کو بخشنے کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے مکہ کے مشرقین یہ سب کچھ سن رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں چلو مان لیتے ہیں توحید بھی مان لیتے ہیں رسالت بھی مان لیتے ہیں آخرت بھی مان لیتے ہیں لیکن ایک بات ہے ہم تو ابراہیمی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک والے ہیں تم نے تو وہ دین چھوڑ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو آخر میں بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کون تھے ابراہیم تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو جھوٹے ہو ان کو ماننے کی بات کرتے ہو ان کی بات کو نہیں مانتے ہو تم تھے کون ابراہیم علیہ السلام وہ کیا مشرک تھے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے عراق کیوں چھوڑا تھا کہیں گے کہ اس لیے کہ بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا تھا تو کیا وہ بتوں کے پجاری تھے کہا نہیں تھے تو کہا تم بتوں کے پجاری ابراہیمی ہو سکتے ہو کچھ تو سوچو ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کا نا امتن وہ زبردست قیادت کرنے والے تھے قائد تھے پورے انسانوں کی لیڈ کرنے والے تھے قانتا للہ اللہ کے لیے جھکنے والے تھے اللہ کے لیے آجزی کرنے والے تھے حنیف سب دینوں سے کٹ کر سب سے کٹ کر اللہ کی طرف جھکنے والے تھے حنیف یہ تین صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھے ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کون سی صفت تمہارے اندر ہے اللہ کے لیے جھکنے والے اور سب سے کٹ کر کے اللہ کی طرف جھک جانے والے یہ کام کیا تم کر رہے ہو البتہ پہلا کانا امتن وہ ایک امت تھے اس کا کیا معنی ایک معنی یہ کہ وہ قائد تھے اپنی قوم کو کی امامت کر رہے تھے ان کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرا کسی کا ترجمہ امتن کے معنی وہ تنہا ایک امت تھے بعض لوگ ہوتے ہیں بعض شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ اکیلے ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جب بعد میں لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ یہ کمیٹی میں کتنے لوگ تھے کتنی بڑی ٹیم تھی جواب ملے گا تو ایک ہی آدمی تھا نہ کوئی کمیٹی تھی نہ کوئی ٹیم تھی ارے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو پوری ایک امت نے کام کیا ہے یہ اکیلا آدمی اتنا کام کر گیا اس طرح کی شخصیات میں باقی تو خالی کہنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تن تنہا وہ کام کر گئے کہ جو پوری انسانوں کی جماعت مل کر کر سکتی ہے ان ابراہیم کا امہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے فان للہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے تھے حنیفا سب سے کٹ کر کے ایک طرف جھکنے والے تھے اور سب سے بڑی بات من المشرکین اور وہ شرک کرنے والے تو نہیں تھے وہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا وہ کل کی بات ہے کسی آدمی کی کوئی کمزوری پکڑ لیتا نا آدمی اچھا بتاؤں وہ کہتے نہیں یار وہ نہیں بتانا مکہ کے مشرقین کو شرک ان کے شرک کو قرآن نے ایسا پکڑا ہوا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں اچھا ہم اسماعیلی ہیں کہا اچھا تو اسماعیل تو مشرق نہیں تھے اور تم کہا ہم تو مشرق ہیں ابراہیم علیہ السلام تو مشرق نہیں تھے تم کہا ہم تو مشرق ہیں تو کیا مشرقوں کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی لنک ہو سکتا ہے کیسے جوڑ جوڑ سکتا ہے شاکر کی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اور تم سب سے بڑے نا ہیں کیا تمہارا جوڑ ہوا ان کے ساتھ اجتباہ اللہ نے ان کو چن رکھا تھا تو کیا تم چنی دے ہو وہ مستقیم اور اللہ نے ان کو رہنمائی کر دی تھی سیدھے راستے کی جانب اور تمہیں تو سرات مستقیم نصیب نہیں ہے اور یہ بتا چکا قرآن پاک صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فابدوہ بھو صراط مستقیم یہ مانو کہ رب ایک ہے اکیلا ہے تنہا ہے بس اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے اسی سے لو لگائی جائے اسی کو حاجت روا اسی کو مشکل کشا مانا جائے ہاضا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَانَةً اور ان کو دی تھی ہم نے دنیا کے اندر حسانہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں تھے لَمِنَ الصَّالِحِينَ لے کاروں میں سے ہم نے ان کو دنیا میں حسانہ دی تھی حسانہ وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَانَةً آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ نا موٹی موٹی کچھ باتیں سنتے ہیں قرآن کی جو اپنی زبان سے ملتی ہیں تو وہ سوچتے ایسا ہی ہوگا شاید مراد ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی دنیا میں حسنہ مال دولت دنیا مزے چھاٹ بھاٹ یہ مل جائے سارے کا سارا یہ مانگ رہے ہیں ہم فرمایا حسنہ سے مراد وہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اب دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا تھا دنیا میں کیا کار کوٹھی اور بنگلہ ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی نہ ہوں پھر دنیا ہسانا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی تھی ایک مولوی صاحب اسی کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ انسان کو دنیا بہت جمع کرنی چاہیے میں نے کہا آپ عالم دین ہیں آپ کو اس کی کوئی دلیل معلوم ہوتی ہے انہوں نے پھٹ سے یہی آیت پڑھی کہتے دیکھو ہم مانتے نہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا دنیا اور اس پر انہوں نے ایک مزے کی بات کہی کہنے لگے دیکھو جب عام آدمی دعا بھی مانگتا ہے نا تو جب آتا ہے پھر دنیا حسنا تو زور سے کہتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے وہ پھر حسنا آخرت میں بھی دے دے کیونکہ نظر میں دنیا ہے دنیا دنیا خیر دنیا اللہ اکبر میں نے کہا یہ مطلب اس کا ہے کہ بالکل یہی حسنہ کا کیا مطلب ہے دنیا میں کار کوٹھی بنگلے اور آخرت میں بھی مزے میں نے کہا اگر یہ مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حسنہ دی تھی تو ان کی کتنی کوٹیاں تھی ذرا گنائیے گا ان کو کیا ملا تھا وطن سے بے وطن ہونا ملا تھا آگ میں گرنا ملا تھا بچے کو قربان کرنا ملا تھا اس کو پردیس میں چھوڑ کر آنا ملا تھا ان کو یہ ملا تھا اللہ کے دنیا کے اندر دنیا میں حسنہ کا مطلب ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق اللہ کے دین کو سمجھنا اس کے لیے قربانیاں دینا نصیب کر اور آخرت میں اس کا فلا نصیب کر یہ مطلب ربنا آتینا فی الدنی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ دنیا کی چیزیں اللہ سے نہ مانگے تو کیا غیر اللہ سے مانگیں گے اللہ کی صلی اللہ لیکن دنیا مانگے کہ بس دنیا بس دنیا بس دنیا ہاں مانگی ہے مالک اتنا عطا فرما کہ تیرا محتاج رہوں کسی کا محتاج رہوں اللہم اصلح لی دنیا اے پروردگار تو میرے لیے میری دنیا ٹھیک کر دے فیہا معاشی اس لیے کہ اسی میں تو میں نے زندگی گزارنی ہے لِي آخرا اور میرے لیے میری آخرت ٹھیک کر دے اس لیے کہ فیہا معادی اسی میں تو لوٹ کر کے جانا ہے یہ پوری دعا بہت لمبی خیر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے ابراہیم حنیفا پھر ہم نے وحی کی آپ کی جانب اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ پیروی کیجئے پیچھے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے جو سب چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے ان کے مذہب پر آپ چلیے یہاں ایک بڑی زبردست بحث ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل شریعت لے کر نہیں آئے کہ ان کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلیے علمی بحث تو بہت لمبی ہے مگر ہم عوام جو بات سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس حکمت کے ساتھ دین کو پہنچایا اس طریقے کو اپنائیے اور آگے وہی حکمت کی بات آ رہی ہے کیسا طریقہ کہ وہ ستاروں کے پجاریوں کو دیکھا تو ہاضا ربی چاند کے پجاریوں کو دیکھا تو ہاضا ربی سورج کے پجاریوں کو دیکھا تو ہاضا ربی یہ حکمت کے ساتھ دین پہنچانے کا طریقہ ہے اور اس ان کے طریقے پر چلیے جس طرح وہ مصیبتیں سہتے رہے پریشانیاں برداشت کرتے رہے اور دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ بھی اسی طرح کیجیے دو باتیں ہو گئیں اور تیسرے جو عبادت کرنے کے طریقے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام پر کھولے ہیں اب قیامت تک وہی طریقے چلیں گے ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ بتایا اب قیامت تک حج کیا جائے گا اور اسی طرح کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا طریقہ بتایا قیامت تک قربانی کی جائے گی اور اسی طرح کی جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام نے اور جو طریقے بتائے خصال عشر وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں وقت پورا ہوتا ہے انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ایک اشکال ہوا وہ کیا یہودیوں کے منہ میں پانی آ گیا انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ابراہیمی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تو ہفتے کا دن بڑا ہوتا تھا آپ کے یہاں تو جمعے کا دن بڑا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں نے دین کس کو سمجھا ہوا تھا حالانکہ کسی دن کو ایک دن کو ماننا ہے ہفتے میں بڑا دن لیکن بس وہ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں کہ سارا دین یہی ہے چونکہ انہی چند نمونوں کا دین رکھا ہوا تھا نام باقی تو کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس دین نام کی قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں بڑا دن ہفتہ نہیں تھا ہفتہ تو ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جن لوگوں نے ہفتے کے بارے میں اختلاف کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق اس کی تفسیر کی گئی کہ پروردگار نے یہودیوں کو جمع دیا کہ سات دن ہیں ان میں سے تمہارے لیے بڑا دن جمعہ ہے انہوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں اگلا دن دے دیجیے آپ پوچھیں گے کیوں انہوں نے ایسا کہا زدی کون تھی ماننا نہیں ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ کہتے نہیں بیٹھیں گے بیٹھ جاؤ کہتے نہیں کھڑے ہو جائیں گے زدی قوم ہے اور یہ ان کو ملا کہاں تھے غلامی کا اثر تھا ایک زمانے تک غلام رہے تھے انہوں نے کہا ہفتے کا دن دے دو ان کو ہفتہ ملا عیسائی آئے دنیا کے اندر ان کو کہا گیا تم ہفتے کا دن لے لو انہوں نے کہا نہیں ہم کو تو سنڈا دے دو اس کو اگلا دن مل گیا سنڈے ان کو وہ ملا فرمایا اس امت کو جمعے کا دن دیا گیا امت مقدم ہوگی پہلے جمعہ آیا پھر ہفتہ آیا پھر اتوار آیا ان جو سب تو جواب دیا جا رہا ہے بے شک مقرر کیا گیا ہفتے کا دن اللہ ان لوگوں پر اختلاف فیہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا تھا وہ ان نوراتہ کلا لیا بینہم ہوں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت, سورت کے اندر توحید کو کس طرح سمجھایا گیا موٹے موٹے دلائل پیش کر کے اور لوگ جو اشکال کرتے تھے ان کے جواب بھی موٹے انداز سے دیے گئے تاکہ سب کی سمجھ میں آئے اس سے ایک بات سمجھو کہ اللہ کے دین کی دعوت کس طرح دینی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف کس طرح بلانا ہے وہ دھو سبیل ربی کا بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف انسانوں کو بالحکمہ حکمت کے ساتھ والموعظت الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اچھے وعد کے ساتھ وجادلہم دل ہوں بلتی ہی احسن اور بحث کیجئے ان کے ساتھ جھگڑا کیجئے اس طریقے سے ہی احسن جو سب سے اچھا ہے مطلب دنیا میں جب آپ جاؤ گے دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کو تین قسم کے انسان ملیں گے ایک وہ انسان ملیں گے کہ جو بالکل خالی اس ذہن ہے ان کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آپ کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کوئی اشکال نہیں کچھ نہیں آپ نے جا کر کہا ہمارا ایک مالک ہے ہم اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے ایک پریوار کے لوگ ہیں آپ ہمارے بھائی ہو اس مالک نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس کا حساب کتاب اس نے لینا ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اور پھر انسانوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ دیا جائے گا میری رائے ہے آپ اس مالک کو مان لو تاکہ میں اور آپ مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں جنت میں جائیں آپ نے پیار سے یہ بات حکمت کے ساتھ بتائی بندہ مان گیا خالی ذہن تھا اس کے لیے حکمت کافی ہے اور کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں زدی قسم کے اور کچھ تھوڑے سے اشکالات رکھتے ہیں اپنے دماغوں کے اندر یا دنیا میں مست ہوتے ہیں ان کو آپ نصیحت کیجئے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا مٹ جانے والی ہے اس سے پہلے بڑے لوگوں کو ملی کوئی اس کو ساتھ لے کر کے نہیں گیا سب خالی ہاتھ گئے اس دنیا سے سکندر نے بھی اپنے خالی ہاتھ رکھے تھے تاکہ لوگ جان لیں کہ کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوں آپ کو اور مجھے بھی خالی ہاتھ جانا ہے لے کر کیا جانا ہے اگر اس مالک کو مان لینا مان لیں گے جانا تو اس کے در پر ہے تو پھر کچھ ہم لے کر جائیں گے ورنہ ہم بھی خالی ہاتھ چلے جائیں گے یہ طبقہ مان جائے گا ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو اپنے ذہنوں میں بڑے اشکالات رکھتا ہے اس نے تو کافی تحقیقات کی ہیں اور قرآن پاک کی تلاش کر کر کے کچھ ایسے مقام انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں کہ جن کو سنا کر کے وہ اعتراضات کریں گے آپ کے اوپر اچھا آپ کے قرآن میں ایسا لکھا ہے آپ کے دین میں ایسا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں ایسا کو ویسا کریں کیسا نہیں جادلہم دل ہوں احسن ان کے ساتھ بحث کیجئے مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو اس میں بھی جھگڑے کا پہلو نہ آنے دیجئے اس میں بھی آپس میں تلخیاں نہ آنے دیجئے بحث کیجئے ڈبیٹ کیجئے اور بعض لوگوں نے کہا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس مضمون کو دو طرح کے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں خالی ذہن ہیں اور بالکل تلاش میں ہیں کہ کوئی ان کو سچی بات ملے تو مانے ان کو حکمت سے بات بتائیے مان گئے کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں مست ان کو تھوڑی نصیحت کیجیے تو وہ مان جائیں گے اور تیسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج ہے دلیل کے ساتھ بات مانے ہیں وہ بھی دلائل پیش کریں آپ بھی دلائل پیش کیے وہ بھی ثبوت پیش کریں آپ بھی ثبوت پیش کیے یہاں تک کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ اس کو مان جائیں آگے ہم پڑھیں گے چھبیسویں پارے میں صورت آئے گی ایک قافلہ آیا وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی زہر کی نماز سے پہلے آپ پہنچے مدینہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر شور مچانے لگے باہر نکلیے ہم آئے ہیں آپ خیر نماز کا وقت ہوا زہر کی نماز ہوئی زہر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو انہوں نے کہا آپ کا ایک بندہ گیا ہمارے علاقے میں اور اس نے عجیب بات بتائی کہ خدا ایک ہی ہے فرمایا اس نے ٹھیک کہا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پیمبر ہیں کہا بالکل ایسا ہی نہیں کہا اس نے ٹھیک کہا انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ہمارا مقابلہ کیجیے کیسے خالی دماغ لوگ تھے ہیں بحث کرتے دلائل پیش کرتے ہیں مگر بات ماننے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک آپ نے فرمایا کیسے مقابلہ کرو گے کہا ہمارا ایک بندہ اٹھے گا وہ تقریر کرے گا آپ اپنا بندہ اٹھائیے وہ تقریر کر دیکھے کون جیتتا ہے <laughs> وہ ان کا بندہ اٹھا اس نے زبردست تقریر کی آپ نے اپنے میں سے ایک بندے کو فرمایا وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ تم اٹھو اور تقریر کرو لیکن جب انہوں نے تقریر پیش کی تو آپ نے فرمایا کیسی رہی تو ان کا جو بڑا آدمی تھا انہوں نے کہا ہماری تقریر بڑی پھیکی رہی بڑی بےزتی ہوئی ہماری ہمارا خطیب کچھ نہیں کہہ سکا آپ کے خطیب نے تو زبردست بیان کیا ہے آپ نے فرمایا کچھ اور فرمایا ایک بات رہ گئی کہا کیا کہا کہ ہمارے کچھ شاعر ہیں آپ ان کا مقابلہ کیجئے آپ نے فرمایا کھڑے کرو کون شاعر ہیں ایک شاعر صاحب اٹھے انہوں نے زبردست نظم پیش کی دوسرے نے نظم پیش کی آپ نے اپنی طرف سے اٹھایا ایک صحابی کو حسان بن ثابت کو فرمایا آپ ان کا جواب دیجئے انہوں نے برجستہ جواب دیا ان کی نظم انہوں نے کہا یہ بھی بڑی کھوٹی ہم تو بڑے بے نکلے ہم کیا آپ کا مقابلہ کر سکیں گے اب آپ سنائیے آپ پیش کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اب اللہ کا کلام سنو او ہو جب انہوں نے کلام سنا انہوں نے فرمایا اللہ اکبر یہ تو ہمارے مالک ہی کا کلام ہو سکتا ہے اسی پر ہی مان لیا ہے طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی ملا آپ نے اس کو دین کی دعوت دی لوگوں کے مزاج کیسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس ایک آسمان سے کتاب آئی ہے اس کتاب میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اس نے کہا میرے پاس بھی ایک کتاب ہے اور پیچھے سے چلی آئی ہے ہمارے خاندان میں آپ نے فرمایا ذرا پڑھ کے سناؤ بے شمار لوگ آپ بھی ان کو بات بتائیں گے وہ کہیں ہاں ہمارے پاس بھی ہے ایک کتاب تو آپ ایسے وقت میں کہ تمہاری کتاب کیا کرتے ہو یہ کتاب وہ تو سنے گا ہی نہیں بات آپ نے فرمایا سناؤ کون سی کتاب ہے اس نے سنائی تھوڑی سی آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے مگر جو میرے پاس ہے وہ تو بہت بڑی زبردست کتاب ہے اس سے بھی اچھی ہے ذرا میری بھی سنو اس نے کہا سنائیے آپ نے جو پڑھ کر کے سورج سنانے شروع کی اس کی آنکھوں سے لڑیاں آنسو کی اس نے کہا میرے سے بڑی غلطی ہوئی میں نے کہہ دیا میرے پاس وہ کہاں کہ وہ تو کتابڑی ہے یہ ہے کتاب اسی کو سننا چاہیے وجا دل ہوں احسن اور آپ ان کے ساتھ بحث کیجئے اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو کا ہوا اعلم بے شک تیرا رب وہی خوب جانتا عن اس آدمی کو جو پھسل گیا اس کے راستے سے وہ اعلم عالم اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اور اگر مسئلہ اس سے آگے بڑھ جائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم سزا دو فَعَاقِبُوا تو سزا دو بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ جیسا کہ سزا دی گئی تم کو اگر مسئلہ جھگڑے تک پہنچ جائے ہیں اور تمہیں بدلہ لینا پڑے تو اتنا ہی لو جتنی انہوں نے زیادتی کی اتنا ہی بس اس سے زیادہ نہیں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر اس موقع پر بھی تم صبر کر جاؤ گے فَهُوَ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو وہ تو صبر تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور میرے محبوب آپ صبر کیجئے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ ہی کی توفیق سے اللہ ہی کے کرم سے اسی کی مدد سے ولا عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم بھی نہ کیجئے کیجیے ولافی مِّمَّا قرون اور آپ تنگ دل نہ ہو جائیں ان سازشوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں پیچھے گزر چکا پچھلی صورت بھی اسی بات پر ختم ہوئی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں اور اس صورت میں تھا کہ وہ سازشیں کرتے ہیں ورنہ ان سے پہلے بھی بڑی سازشیں ہوئی تھیں آپ تنگ دل نہ ہو کیوں ان اللہ الذین اتقوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے اللہ جب آپ کے ساتھ آپ کو کس چیز کی گھبراہٹ ولبین اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں بے شمار مقام ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے آپ کو سنایا جاتا ہے امت کو صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین